صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام اور سامعین نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی مہربانی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنا کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں حضرات مادی اعتبار سے دنیا کافی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور اتنی حیرت انگیز ترقی دنیا نے کی کہ خود انسان حیرت میں ہے اپنی ترقی سے اور دوسری طرف انسان کی جو روحانیت ہے اور انسان کی جو انسانیت ہے وہ پچھلے دور کی طرف جا رہی ہیں زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ کر جا رہی ہیں ظاہری اعتبار سے آگے کی طرف انسان کی دنیا بڑھ رہی ہے روحانی اعتبار سے انسان کی انسانیت کے قدم پچھلے طرف اٹھ رہے ہیں اور جاتے جاتے اس دور سے ٹچ ہو رہا ہے زمانہ اور آج کے زمانے کے لوگ کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تشریف آوری سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے سیرت نگار اور مؤثین بیان کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو نبیوں کی بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو مبوس اس لیے فرمایا دنیا کے حالات سنگین ہوتے چلے گئے تھے بد سے بدتر ہوتے چلے گئے تھے اور دنیا کے لوگوں نے پچھلے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا بھلا دیا تھا اور ایک من مانی زندگی نفسانی خواہشات والی زندگی خدا ترسی سے دور زندگی گزار رہے تھے سب سے زیادہ کائنات میں دنیا میں بدترین جو حالات آئے ہر نبی کے آنے سے پہلے حالات بدتر تو تھے ہی لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حالات بہت بگڑے ہوئے تھے انسانیت کا نام و نشان نہیں انسانوں کی شکل میں حیوانی درندے پھر رہے تھے شراب کا دور دورہ قتل و غارت گری اور جتنی بدکاریاں تھیں اسے ایک کمال سمجھا جاتا تھا جاہلیت کے اندر جو بیماریاں تھیں جو خرابیاں تھیں انسان کی انسانیت روایت ہوتے ہوئے اسی دور جاہلیت تک پہنچ گئی ہے فرق یہ ہے اس زمانے کے اندر بت پرستی کے نام پر جاہلیت ہوتی تھی اور آج اسلامی نام کے ساتھ وہ جاہلیت ہو رہی ہے شراب نوشی تھی قتل کا بازار گرم تھا حرام کاری تھی عورتوں کی پیدائش کو مایوب سمجھا جاتا تھا آقا کی آمد سے قبل مکے میں جو حالات تھے عرب میں جو حالات تھے کیا آج وہ مسلمانوں میں حالات نہیں ہیں بلکہ اگر موازنہ کیا جائے تو حالات اس سے کہیں زیادہ سنگین آ جائیں علماء کی موجودگی میں مدارس کی موجودگی میں مفتیوں کی موجودگی میں دعوت و تبلیغ کا کام اتنا عام ہونے کے باوجود اس زمانے میں ایک وجہ بھی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے تھے حضرت سید عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلاط و تسلیم تھے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا تھا پوری سرزمین میں یکا دکا تھا جو انجیل پر عمل کرنے والا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کی تعلیمات کو جاننے والا تھا حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظر الى اہل الارض اللہ بقایا من اہل کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل دنیا کی طرف جب دیکھا تو ناراضگی کی نگاہ سے دیکھا یعنی باپ اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور بچے نافرمان نکلتے ہیں سرکش نکلتے ہیں شیطان نکلتے ہیں تو باپ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا ناراضگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو حدیث کے صاف الفاظ ہیں فمقتہم اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کی نگاہ سے دیکھا بقایا کتاب پوری دنیا میں مٹھی بھر کچھ وہ لوگ تھے جو حضرت علیہ سلاط وسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے تو اس زمانے میں عذر تھا کہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ انجیل میں کیا ہے علیہ سلاط وسلام کی تعلیمات کیا ہیں توحید کیا ہے رسالت کیا ہے آخرت کیا ہے انسانیت کیا ہے انسانیت اور حیوانیت میں فرق کیا ہے بلا چکے تھے اب کیا عذر ہے کون سا دنیا کا ہندوستان کا محلہ ایسا ہے کہ جہاں پر عالم نہ ہو حافظ نہ ہو مدرسہ نہ ہو مسجد نہ ہو اور دینی تعلیم نہ ہوتی ہو زمانے جاہلیت میں حرام کاری ہوتی تھی انجیل کو بلا دیا گیا تھا کوئی مدرسہ نہیں تھا کوئی چلے میں نہیں جاتا تھا کوئی چار مہینے میں نہیں جاتا تھا کوئی دعوت و تبلیغ کی فضا نہیں تھی آج حرام کاری کے لیے عذر کیا ہے داڑھی بڑھانے والے کو نہیں معلوم کہ داڑھی بڑانا حرام ہے گناہ ہے کبھی ہے کسی کے باپ سے اسے فتوا ملا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں اس پر مجھے اجر ملے گا نماز چھوڑنے والے کو معلوم نہیں کہ میں جہنم کا پیپ پی رہا ہوں لہو پی رہا ہوں خدا کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوں ارے وہ لوگ معذور تھے مجبور تھے اور جتنا وہ جانتے تھے ان کے دلوں میں اکرام اور احترام تھا تاریخ کے اندر آتا ہے کہ کعبہ کی دیواریں جب منہدم ہو گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکہ مکرمہ میں قریش کا جو خاندان تھا وہ متولی تھا خانہ کعبہ کا تعمیر کی ذمہ داری اس تعمیراتی کمیٹی پر تھی انہوں نے سوچا اللہ کا یہ گھر ہے جسے سیدنا ابراہیم علا نبینا علیہ السلاۃ وسلام نے تعمیر فرمایا ان کے دلوں میں ان کی عظمت تھی اس کا تقدس تھا جتنا وہ جانتے تھے اتنا وہ کیا کرتے تھے اگر انہوں نے شراب پی اگر انہوں نے زنا کیا اگر انہوں نے ماں کے ساتھ بلاکار کیا تو ان کے سامنے تعلیمات نہیں تھی وہ اندھے تھے وہ کر سکتے تھے روایتوں میں آتا ہے خانے کعبہ کی تعمیر کے لیے جب گئے تو یہ لوگ اپنے کپڑوں کو نکال کر مادر ذات برہنا ہو کر گئے ننگے ہو کر گئے ننگے اس لیے نہیں کہ خانے کعبہ کی توہین کرنا ہے ننگے اس لیے کہ کعبے کا احترام ان کے دل میں تھا کہ اللہ کا گھر ہے جن کپڑوں میں ہم بدکاری کیا کرتے ہیں بدماشی کیا کرتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ خدا کے گھر میں کیسے جائیں اور تیری ہمت داڑھی مڈا کر نبی کے روزے پر جاتا ہے تیری جرت دیکھ زمانے جاہلیت کے جاہلوں زانیوں شرابیوں اور حرامیوں کے دل میں اللہ کے گھر کا احترام اور اکرام دیکھ کہ ہمت نہیں ہوئی یہ کرنا غلط تھا صحیح تھا تو بتانے کے لیے کوئی مفتی چاہیے تھا بتانے کے لیے کوئی مدرسہ چاہیے تھا بتانے کے لیے کوئی عالم چاہیے تھا بتانے کے لیے کوئی دعوت و تبلیغ کی فضا چاہیے تھی کوئی چیز نہیں تھی جتنا وہ جانتے تھے انہوں نے اس کا اکرام کیا احترام کیا اس کا تقدس انہوں نے بجا لایا کتنا بڑا حرام خور طبقہ آج مسجدوں کا ذمہ دار ہے نہیں بنا ہوا ہے داڑھی بڑھائے متولی نہیں ہے وہ زمانے جاہلیت کے حرامی زانی بدماش اللہ کے گھر کو جایا کرتے تھے کپڑوں کو نکال کر جایا کرتے تھے کہ ان گناہوں کے کپڑے کے ساتھ ہم خدا کے گھر میں کیسے جائیں داڑھی بڑھانے کے ساتھ مسجد کا متولی کیسے رہ سکتا ہے مسجد کا عہدہ کیسے مل سکتا ہے ایک معمولی ٹو ویلر چلانے کے لیے لائسنس چاہیے ایک معمولی دکان کھولنے کے لیے لائسنس چاہیے اللہ کے گھر کو چلانے کے لیے بدماش اور حرام کار ہی ملے ارے جو اپنی قبر کی منزل میں کامیاب نہیں ہو سکتے دیکھیے آپ زمانے جاہلیت کو اور آج کے زمانے کو موازنہ کر کر بھی خانے کعبہ کے پاس یو شیب کی ایک دیوار ہے جنہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا اللہ ان کے دیکھنے کو مبارک کرے اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ انہیں توفیق نصیب فرمائے اور جنہوں نے دیکھنا چاہا تصویر میں دیکھیں حتیم جس کو کہتے ہیں جب خانے کعبہ کو انہوں نے تعمیر کرنا چاہا منہدم دیواروں کو انہوں نے اعلان کیا کہ اس میں چندہ حرام کا لگا ہے نبی کی تعلیمات نہیں دی انسانیت کا نام و نشان مٹ چکا تھا بدماشی حرام کاری بام عروج پر تھی لیکن جتنا وہ جانتے تھے اتنا جانتے تھے کہ خدا کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگ سکتا چٹ فنڈ چلانے والا نہیں چلا رہا ہے مسجد بینک میں کام کرنے والا مسجد کا مینیجر مسجد کا ذمہ دار نہیں ہے حلال کے پیسوں سے شہری کر کر حرام کے پیسوں سے افطاری نہیں کرائی جا رہی ہے اللہ کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر دن بھر خدا کے خوف سے بھوکا پیاسا رہ کر اور جب کہتے ہیں اللہ کا سن تو وہ بھی کا امن تو اے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا تجھ پر ایمان لایا اور کسی حرام خور کی آمدنی سے اور کسی حرام خور کے کھجور سے روزہ کھول رہا ہوں بہتر تھے وہ وہ جاہل بہتر تھے اللہ کے گھر کا اکرام احترام کیا کرتے تھے اور انہوں نے شرط لگائی کہ حرام کا پیسہ خدا کے گھر میں نہیں لگ سکتا یہ کوئی مسلک کی پارٹی کی جماعت کی اہل حدیث کی رضا خانی کی دیوبندی کی بات نہیں انسانیت کی بات ہے یہ کتوں کے بچوں کی بات نہیں بنو آدم کی بات ہے اولاد حضرت آدم علیہ السلات السلام کی اولاد کی بات ہے بس کہنے لگو کہ صاحب سیرت کے جلسے میں مسلک کہاں سے آ گیا پارٹیاں کہاں سے آ گئی فرقے نہیں جاہلیت کے لوگوں سے اپنے آپ کو آپ موازنہ کر کر دیکھیں اور پیسہ لگایا خالص پیسہ نہ مل سکا یہ نہیں کہ پجر کی نماز میں چار بوڑھے اور دو جوان آئے اور تین تین فلور کی مسجد نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا ہر کسی سے لے کر باندھ دیا یہ کام انہوں نے نہیں کیا خانہ کعبہ کو مختصر کر دیا اور خانہ کعبہ کی عمارت اتنی ہے بول کر ایک یو ٹائپ کی حتیم کی دیوار کو قائم کر دیا لیکن حرام کا پیسہ اللہ کے گھر میں نہیں لگایا اگر وہ حرام کاری کرتے بھی تھے اگر وہ بدماشی کیا بھی کرتے تھے اگر وہ سنا بھی کیا کرتے تھے ان کے سامنے نہ کوئی پیران پیر تھا نہ ان کے سامنے کوئی خواجہ اجمیری تھا نہ ان کے سامنے کوئی بختیار کاکی تھا نہ ان کے سامنے کوئی قاسم نانوتوی تھا نہ ان کے سامنے کوئی رشید احمد گنگوہی تھا نہ ان کے سامنے کوئی ولی تھا نہ قطب تھا جو پیغمبر تھا اس کی تعلیمات بھی فراموش کر دی گئی تھی کیا ہے اپنی اولاد کو عیسائی بنانے اپنی اولاد کو جو اللہ تعالیٰ کے کارخانے سے مسلمان ہو کر آئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلو مولوی یول فطرا او یو اوانی او یو نسیرانی ہی ہم جب اپنے کارخانے سے میٹیریل کو بھیجتے ہیں ہم اپنے کارخانوں سے انسانوں کی نسلوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو ہمارے مینوفیکچر میں کوئی خرابی نہیں ہے ہم مسلمان بنا کر دیتے ہیں ہم نبی کا غلام بنا کر دیتے ہیں ہم نبی کا امتی بنا کر دیتے ہیں یہ باپ ہے حرامی داڑھی بوڑھا یہ ماں ہے سانیہ فطرت کی بدماش کی طرف کی یہ گھر کا ماحول ہے انگریزی کتوں کا ماحول امریکہ کا ماحول رشیا کا ماحول یہ ریل بیل ہے حرام کی دولت کی حرام کی آمدنی کی بچہ آنکھ کھولا ٹی وی کے سامنے ننگا ناچ بچے کے ہوش آیا باپ کے چہرے پر داڑھی نہ پایا بچے کی سمجھ آئی تو اس نے دیکھا کہ میری اماں اور بازار کی لنڈی میں بظاہر کوئی فرق نہیں وہ بھی بن سور کر اپنے دھندے کے لیے جاتی ہے یہ بھی بن سور کر بازار میں شاپنگ کے لیے جاتی ہے ایک سادی تختی پر آپ شیر کی تصویر چڑائے شیر کی تصویر آئے گی کتے کی چڑائے کتے کی آئے گی پھول کی چڑائے پھول کی آئے گی اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان بنا کر سادہ لہو دے کر سادہ تختی دے کر دنیا میں مسلمانوں کے گھرانوں میں مسلمان کے بچوں کو دیا یہ مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ یہود کے بچے کو پکڑ کر ختنہ کرا کر کلمہ پڑا تھا یہ مسلمان کی ذمہ داری تھی چرچوں میں گردواروں میں مندروں میں کلمہ طیبہ کا پرچم لہراتا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ پوری دنیا کو فضا پوری دنیا کی فضا کو کلمہ طیبہ سے معطر کرتا اس کی ذمہ داری تھی کہ غیر کو کلمہ پڑھاتا غیر کو نماز پڑھاتا یہ کیا غیر کو پڑھائے گا اپنے گھر میں ہونے والے بچے کو اسلام پر باقی نہیں رکھ پا رہا ہے کیا سمجھے گا بچہ یہی تو سمجھے گا کہ دین اسی کا نام ہے داڑھی منڈانے کا اسلام اسی کا نام ہے کہ ماں اور رنڈی میں کوئی فرق نہیں دین اسی کا نام ہے کہ گھر کے اندر ناچ گانا ہو طوائفوں کا ناچ ہو ننگا ناچ ہو ڈانس ہو صبح میں میوزک شام میں میوزک کھانے میں میوزک بیت الخلاء میں میوزک اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا کہ دنیا میں جتنے میوزک کے آلے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اور کوئی ملہ کہہ دے ارے تنگ نظر ہے اسے کیا معلوم کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی کتنی ترقی کر گئی یہ ملا چودہ سو سال پہلے جانا چاہتا ہے ملا تو چودہ سو سال پہلے نبی کے مکے میں جانا چاہتا ہے تمہیں لے جانا چاہتا ہے نبی کے مدینے میں لے جانا چاہتا ہے اور یہ دنیا کے عیسائی یہود و نصارہ کے کتے تمہیں زمانے جاہلیت کی درندگی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں یہ مولوی بہتر ہے یا عیسائی کتا ارے چودہ سو سال پہلے لے کر بھی گیا تو کیا برا کیا اس نے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی تم الدین بہترین پاک صاف زمانہ میرا زمانہ ہے اس مولوی کے جوتوں کی خاک کا سرما بنا کر آنکھوں میں لگا تجھے حرام کاری کے زمانے سے نکال کر تجھے نبوت کے پاک صاف فلٹر کے دور میں بھیج رہا کیا برا کیا اس نے تیری اما اور تیری بیٹی کے سر پر آنچل ڈال رہا ہے عزت کا پردہ دینا چاہتا ہے اور جو تجھے تباہ کرنا چاہیں برباد کرنا چاہیں تیرے دسترخوان میں کتوں کے کباب اور سور کی شیخ لانا چاہے ان کی تو پوجا کرتا ہے کہ یہ ہمیں ترقی میں لے جائیں گے دیکھ لیا ترقی کہ بھاگ رہی ہیں مسلمان لڑکیاں اغیار کے ساتھ حاملہ ہو کر آ رہی دیکھ لیا کہ چھ سات لڑکیوں کے بعد بڑی منتیں بڑی سماجتیں بڑی آرزوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا پتا چلا میڈیکل کالج میں سیٹ نہیں ملتی تھی کہیں سے جگاڑ کر کر سرے بازار رسوا ہو کر زلیل ہو کر کالج میں یونیورسٹی میں سیٹ دلایا اور صبح میں یہ کہہ کر گیا امی جان بائے بائے ٹاٹا یہی تو باٹا کے جوتے تو نے سکھائے تھے اب شام نو ہو گئے دس ہو گئے گیارہ ہو گئے صاحب سادے اور فرزن کے آنے کا نام ہی نہیں ایک دن گیا دو دن گیا پولیس میں شکایت درج کراویں تو ناک کٹ جائے چودھری کی بڑی منتوں کے بعد مانگا تھا لڑکا اس کے بعد گمنام فون آتا ہے امی جان آؤں گا ممی ریڈی آؤں گا لیکن آپ کی کاپیرا بہو کو ساتھ لے کر آؤں گا تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کی پوجا کرو امریکہ کی پوجا کرو عیسائیت کی پوجا کرو گلے لگاؤ اور مولویوں کو تنگ نظر سے دیکھو یہ کیا صاحب زمانہ کا کہاں دیکھا آپ نے زمانہ کہاں سے کہاں پہنچا کہ لڑکا اپنی مرضی سے کافی عورت کو بہو بنا کر گھر میں لا رہا ہے اور لڑکی غیر کے ساتھ بتوں کی پوجا کرنے والے کے ساتھ بھاگ رہی ہے یہ ہے زمانے کا دین یہ ہے زمانے کی اڑان یہ ہے زمانے کی ترقی اپنے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کے کان میں شرابی بھی اذان دلواتا ہے اقامت کہلواتا ہے زمزم کا پانی اور مکے مدینے کا کھجور اس کی زبان پر ڈالتا ہے ختنہ کرواتا ہے پھر بھی ایمان اور اسلام پر باقی نہ رکھ سکا جبکہ ذمہ داری یہ تھی کہ دنیا کے چپے چپے میں ایمان اور اسلام کی فضا کو عام کر دے جاہلیت کے اندر زبان جاہلیت میں جو خرابیاں تھیں جو بدماشیاں تھیں ان خرابیوں ان بدماشیوں میں ایک بدماشی ان کی سب سے بڑی یہ تھی کہ اللہ کے حبیب پاک آخائے عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چالیس سال کے بعد آپ کی عمر کے بعد نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا ہر نبی کے زمانے میں یہ بیماری رہی آج جب کہ یہ بیماری ہے داڑھی مٹانے کی نماز چھوڑنے کی حرام کاری کی شراب پینے کی حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو اسرائیل کے بہتر فرقے ہوئے اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور میری امت ہو بہو بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی جو کام اس نے کیا میری امت کے افراد بھی وہی کام کیا کریں گے حتیٰ کہ اگر بنو اسرائیل میں کسی بیٹے نے اپنی ماں کا منہ کالا کیا ہوگا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں وہ فرد پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا آپ کہیں گے کون بدماش ہے جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے حرام کاری کرے کس میں ہمت اور کس میں جرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاط فرمایا کہ سود کے لینے اور دینے کے بہتر سے زیادہ درجے ہیں ان میں سب سے کم درجے کا عذاب اپنی ماں کے ساتھ بنا کرنے کے برابر ہے ہے حاجی ہے داڑھی ہے چہرے پر داڑھی ہے پیرانے پیر کا دامن تھامنے والا ہے اولیاء اللہ کا عاشق ہے نبی کا غلام نبی کا امتی کتنے مسلمان ہیں جو چٹ فنڈ سے کی لانت سے سودی کاروبار سے الگ ہے بچے ہوئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیا تیرے اوپر صادق نہیں آ رہی ہے کہ سود کا کم درجے کا گنا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے بینک کے سود کو کھا رہا ہے فکسڈ ڈپازٹ کے سود کو کھا رہا ہے چٹ فنڈ کے اندر جو جتنا مجبور کتنی بڑی رقم کو چھوڑ رہا ہے اور اس کے پیشاب کو سارے پارٹنر مل کر پی رہے ہیں جو جتنا بڑا مجبور کسی کی اما مری جنازہ اٹھ رہا ہے کفن کے لیے پیسے نہیں پچاس ہزار کی چٹھی سات ہزار میں اٹھا رہا ہے بقیہ رقم کو پارٹنر نے کہا اٹھے تیری ماں کا جنازہ لیکن ہم تیرے پیشاب کو مل بانٹ کر پی لیں گے نہیں پی رہے مسلمان وہ اس کے پیشاب کو پی رہا ہے وہ اس کے پیشاب کو پی رہا ہے وہ اس کی مجبوری کے فائدے کو اٹھا رہا ہے وہ اس کی مجبوری کے ناجائز فائدے کو اٹھا رہا ہے ہر نبی کے زمانے میں قوموں میں جو خرابی رہا کرتی ہے ایک طبقہ ہے جس کو الرجی ہوتی ہے نبی کی تعلیمات سے اور وہ یوں کہا کرتا ہے کہ صاحب نبی کی باتیں مت سنا کرو سنو گے تو نہ پریشانی ارے کوئی سنے کہ داڑھی منڈانا حرام تو نہ پریشانی یوں ہی داڑھی منڈاتے رہیں گے سنے کہ سود کے لینے دینے میں ماں کے ساتھ بنا کرنے کا برابر کا گناہ ہے سنے تو نہ مصیبت بغیر سنے کے کرتے رہے روایتوں میں اللہ نے وہ لچک اور طاقت اور قوت دے رکھی ہے کہ آدمی اور وہ یوں کہا کرتا ہے کہ صاحب نبی کی باتیں مت سنا کرو سنو گے تو نہ پریشانی ارے کوئی سنے کہ داڑھی منڈانا حرام تو نہ پریشانی یوں ہی داڑھی منڈاتے رہیں گے سنے کہ سود کے لینے دینے میں ماں کے ساتھ سنا کرنے کا برابر کا گناہ ہے سنے تو نہ مصیبت بغیر سنے کے کرتے رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات میں وہ لچک نبی کی تعلیمات میں روایتوں میں اللہ نے وہ لچک اور طاقت اور قوت دے رکھی ہے کہ آدمی پہاڑوں جیسا انکار لائے لیکن ایک مرتبہ نبی کی تعلیمات کو سنے اس کا دل موم ہو جائے گا یہ ابو جہل یہ ادبا یہ شیبا میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے زمانے کے کمینے مسلمانوں سے اس زمانے کے جاہل بہتر تھے شکر اللہ کے حبیب پاک آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے بڑی لمبی نماز ہوا کرتی تھی اندھیرے میں شروع کرتے اور اجالے میں ختم ہوا کرتی تھی یہ ابو جہل یہ ادبا یہ شیوا کون نہیں جانتا ابو جہل کون ہے آج کون نہیں جانتا اڈوانی کون ہے کون نہیں پہچانتا لیکن راتوں میں آتے ہیں تاریخ وہ زمانہ لائٹنگ کا زمانہ نہیں ٹارچ کا زمانہ نہیں ایمرجنسی لائٹ کا زمانہ نہیں دونوں آئے دونوں کے سر ٹکرائے کہا من انتا تو کون ہے ہاں ہاں میں ابو تو کون میں ادبا تو کون تو شیبا ارے یہاں کیسے ہمیں مجبور کیا آقا کی قرات نے کے بستروں کو چھوڑ کر آپ کی قرات سننے کے لیے آ گئے سچ بتا اللہ کا واسطہ تجھے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی نبی کی زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے ادبا اور شیوا بسترے چھوڑ کر رات کی تاریخی میں آیا کرتے تھے ارے جن جنات اور شیاتین سے آج انسان دور بھاگتا ہے کلام پاک کا انتیسواں پارہ سورہ جن اگر تیرے گھر میں تیری جورو کے جہیز کے ساتھ ایک عدد قرآن آیا ہو اور قریب میں تیرے گھر میں کوئی مردہ مرا ہو اور اس کے سرانے وہ کھلا ہو اور اس کے لحاظ پر دھول نہ ہو اس کے سفید تازے ہو اور ترجمے کا قرآن ہو تو سورہ جن اٹھا کر پڑھ لینا البو الیا انہ السما نفر امین الجن ہو انا سمینا قرآن عجبا جنات کی ایک جماعت آسمان سے آتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے انا سمعنا قرآن عجبا یہ رشتی بھی ہم نے قرآن کو سنا وہ قرآن ہدایت دیتا ہے وہ قرآن راستہ بتاتا ہے اللہ تعالی کی طرف کا اللہ کی خوشنودی کا جنت کا ہم نے دیر نہیں کی ہم ایمان لے کر آ گئے یہدی ارشدی آمن بھی ولن شری کا بھی رونا احدا اور ایک مرتبہ ایمان لائے تو کبھی ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا تیرا بیٹا تیری نافرمانی کرے دو روٹی کے بجائے چار کھا لے حدیث ہو گیا کیا جن ہو گیا کیا اس جن نے اللہ کے قرآن کو سنا اور دیر نہیں کی اما کو پوچھتا ہوں باپ کو پوچھتا ہوں خاندان والوں کو پوچھتا ہوں جورو کا غلام جورو کو پوچھ کر داڑھی رکھتا ہوں نہیں کی دیر یہ الر روشدی تامنا بھی ہم نے سنا قرآن کو فوراً ایمان لے کر آئے داڑھی کی بات کرو گھر والی کو پوچھ لیتا جوڑا لانے کی بات کرو جورو کا غلام کہتا ہے جورو کو پوچھ لیتا ہوں قبر میں منکر نکیر آئے کہیں کہ تیرا رب کون ہے کہنا منکر نکیر کو ساری زندگی جورو کی غلامی میں گزارا جورو کو پوچھ کر تجھے جواب دیتا جہنم کی جوتیاں پڑے گی خدا کے عذاب کی لاٹھی برسے گی جورو کے غلام داڑھی منڈے خدا کے نا پرمان تب تجھے پتا چلے گا کہ ملا کیا کہتا تھا قرآن کیا کہتا تھا زمانہ مجھے کس چیز کی تلقین کیا کرتا تھا یہ کافر یہ مشرق اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانے شریف کو سننے آیا کرتے تھے ایک راوی بیان کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا اور آپ نے اس کے سوالوں کے جواب میں یا اس کو سمجھانے کے لیے قرآن شریف کی چند آیتوں کی تلاوت کی تو اپنے سینے کی طرف اس نے ہاتھ کو پکڑ لیا اور جب اپنے دوستوں میں یار آشناؤں میں گیا ہلکے میں گیا لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تھا تجھے بڑا زور دکھاتا تھا کہ نبی کے چپت لگا دوں گا نبی کی بات کا جواب دے دوں گا ان کا جواب پتھر سے بیٹھا تھا خاموش جواب کیوں نہیں دیا اس کافر نے اس نبی کے دشمن نے یہ کہا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اللہ کا قرآن نکل رہا تھا میرا کلیجا پھٹ رہا تھا ان کے لیے عذر تھا ان کے لیے مجبوری تھی کہ ان کے سامنے کوئی روشنی نہیں تھی وہ بھٹکے ہوئے تھے وہ جنگل میں بھی جا سکتے تھے وہ دریا میں غوطہ لگا سکتے تھے وہ نالے میں کود سکتے تھے تیرے لیے کیا مجبوری ہے مجھے بتا مسلکوں کی بات کو چھوڑ دے فرقوں کی بات کو چھوڑ دے جماعتوں کی بات کو چھوڑ دے داڑھی کا مسئلہ مسلک سے تعلق نہیں رکھتا نماز کا مسئلہ مسلک سے تعلق نہیں رکھتا ادبا اور شیوا بستروں سے اٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنے اور داڑھی مڑے سود کے کھانے والے رشوت کے کھانے والے حرام کے لقموں سے اپنے پیٹ کو بھرنے والے چوروں کے گلاب تیرے لیے کیا مجبوری کے بستر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جائے تیرے لیے کیا حضور ہے وہی پوری عادتیں پوری خصلتیں لیکن اس زمانے میں جاہلیت کی سیل کے ساتھ اور آج کے زمانے میں ایمان کے ٹھپے کے ساتھ ہوتے ہیں وہی کام نہیں کر رہا ہے زینا مسلمان شراب نہیں پی رہا ہے یہودیوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا یہودیوں نے اپنے رسولوں کو قتل کیا مسلمان نبی کے جانشین نبی کے وارث نبی کے خلافہ جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء کا مقام بنو اسرائیل کے نبیوں کا مقام ہے یہودیوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تو کم سے کم وہ شہید تو ہو گئے اور ان کی روحیں اللہ کے عرش کے پاس چلی گئی اور ان کی روحیں جنت میں چلی گئی اور ان کی روحیں میں چلی گئی آج یہ ظالم قوم حرام خور طبقہ زانی طبقہ جو مسجدوں پر مدرسوں پر حاوی ہے نہ زندگی گزارنے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے تیرے گھر میں اگر ایک عدد کار ہے تو کار کے ڈرائیور کی تنخواہ کیا اور مینٹیننس کا خرچہ کیا اور تیری اما کی نماز جنازہ پڑھانے والے امام کی تنخواہ کیا اور تیرے باپ کو غسل دینے والے معذم کی تنخواہ کیا حرام خور اس تنخواہ میں کیا تجھے کوئی جمی مل سکتا ہے اپنی بیٹی کے لیے کیا اس کے لیے آسمان سے من نسلوا آتا ہے یہودی بہتر تھے ایک لکھ انہوں نے شہید کر دیا پیغمبروں کو اور وہ پیغمبر دنیا سے مکتی پا گئے ان کی روح ارواہ الین کے اندر چلی گئی جنت میں چلی گئی شہدا کے مقام پر چلی گئی نور کے ممبروں پر چلی گئی نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے داڑھی مڑا متولی جمعہ میں کہہ دے کہ داڑھی مڑانا حرام اگلی جمعہ سے پہلے بسترا گور سود حرام خور سیکرٹری بیان دے دے کہ سودی کاروبار حرام پھر اگلی جمعہ وہ نہیں ملے گا آپ کو کہاں جیے تو جیے کہاں مرے تو مرے کہاں اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اسلام نے اگر خودکشی پر کوئی ثواب رکھتا خودکشی کی کوئی فضیلت بتاتا ہندوستان کا کوئی درخت ایسا نہ ہوتا جہاں کسی امام و معظم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ملتی ہو انہوں نے قتل کر دیا نہ زندہ چھوڑتا ہے نہ مردہ چھوڑتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے بعد روزہ متحرہ کے پاس سارو قطار رو رہے ہیں وہ رونا وہ آنسو بہانا وہ جو ہم ناٹک میں دیکھتے ہیں وہ جو ڈراموں میں دیکھتے ہیں فلموں کی سین میں دیکھتے ہیں یا کسی اما کے جنازے پر کہیں اور تو رونا نہیں ملتا کہیں اور رونا نہیں ملتا نہ سجدوں میں نہ دعاؤں میں نہ بیانوں میں نہ قرآن کے پڑھ کہیں نہیں ملتا نہیں ملتا اب تو لوگ کہے مارتے ہیں قبرستانوں میں اور باپ کی لاش کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور چہرے سے مسکان نہیں گئی قرآن کہتا ہے پل یز حکو پلیلم والے کو کسی ہنسنا کم کر مردے رونا زیادہ کر اس نے کہا اب تو مرنے کے بعد تو رونا ہی رونا ہے چلو خوب ہنس لے یہی کاروبار چل رہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ متحرہ کے پاس زارو قطار رو رہے زارو قطار رو رہے حضرت سعید عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے کبھی اللہ کے کعبے کو دیکھ کر رونا آیا کہ خدا مجھ جیسے کمینے اور زلیل و فقیر کو دنیا کے زلیل تھیتروں میں لے جاتا ہے شراب خانوں میں لے جاتا ہے کلبوں میں لے جاتا ہے مولا ایک مرتبہ اپنے گھر کو تو بلا لے رونا آیا نبی کے روزے کی جالی کی تصویر کو دیکھ کر کبھی آنسو سے کے قطرے نکلے کہ مولا تنگ آ چکا ہو اس کفر کے ماحول سے بت پرستی کے ماحول سے نبی کو نہ دیکھا نبی کے صحابہ کو نہ دیکھا نبی کے صحابہ کے جانشینوں کو نہ دیکھا مولا نبی کے روزے کی جالی کو دے آئی یہ تمنا کبھی دل میں ہاں میرا بیٹا بنے وہ فلموں میں کام کرنے والا حرام خور کی طرح دکھے وہ کرکٹ کھیلنے والا زانی اور بدماش کی طرح دکھے وہ بڑے بڑے عیسائی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا یہودی کی طرح دکھے یہ ہے تمنا یہ ہے تمنا نہیں آیا رونا اللہ کے کعبے کو دیکھ کر قرآن کو پڑھ کر جنازوں کو دیکھ کر مردوں کو جاتا ہوا دیکھ کر اللہ کے عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر دل نہیں سنبھلا اسکول میں ٹیچر کیا کرتا ہے کلاس روم میں بچے گلاٹا کرتے ہیں شور مچاتے ہیں تو زبان سے کہتے او خاموش رہو اب نہیں مانتے وہ ٹیبل پر مارتا ہے خاموش رہو نہیں مانتے تو اب وہ پٹائی کرتا ہے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو بھیج کر بتلایا کمینوں داڑھی مت بڑھاؤ عورتوں کو رنڈیوں کی طرح بازاروں میں مت بھیجو حرام کے لقمے پیٹ میں ڈال کر جہنم کی لہو اور آگ کو پیپ کو داخل نہ کرو زبان سے کہلوایا نہیں مانے اب آئے گا اللہ کا عذاب اللہ تعالی کی اللہ کا قہر ٹوٹ پڑے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کموہا کم وان تم لہا کاری ارے کم وقت تم بھاگتے رہو بھاگتے رہو جہنم کی طرف ہمیں کیا غرض پڑی ہے کہ ہم تمہیں جبر کر کر تمہیں جنت میں پہنچا دیں ہم سمجھا سکتے ہیں یہی نا ہم سمجھا ہی تو پائیں گے اتنا ہی تو کر سکتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطار رو رہے ہیں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے فرمایا کہ امیر معاویہ کیا بات ہے کیوں آپ اتنا زار و قطار رو رہے ہیں ایک عرصہ ہو گیا کبھی دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ کی یاد میں جس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے اور جہنم کے جسم کے جس حصے پر پڑے اللہ اتنے حصے پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے ڈیڑھ ہزار پونے دو ہزار کے کیاش کے لٹنے پر رونا آیا تیری قبر کی زندگی کی بربادی پر تجھے رونا نہیں آیا پل سرات پر ٹکڑے ہو کر جہنم میں گرنے پر رونا نہیں آیا قبر میں پسلیوں کے آپس میں ملنے پر تجھے رونا نہیں آیا خبر میں اجدے کے مسلط ہونے پر تجھے رونا نہیں آیا نئے نئے باٹا کے جہیز کے جوتے تھے بھول کر چلے گئے تھے میاں صاحب گرے میں آ کر کہ ہم بھی کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرتے ہیں سسرال کے گھر سے اور جو گئے پتا نہیں تھا کہ جوتوں کا کیا ہونا ہے جاتے نہ تب نہ پتا ہوتا ارے جاتے بار بار کہ جوتے کہاں رکھنے چاہیے چپل کہاں رکھنے چاہیے آئے تھے ہیرے میں شہید ہو کر آ گئے تھے اور جوتے غائب ہو گئے اور جیسے ہی دیکھا جوتا ندارت جوتا نہیں آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل پڑے اے اللہ میں کیا جواب دوں گا کیا منہ لے کر جاؤں گا ابھی جوتے کی پالش نہیں اتری بھیگ کے جوتے بھیگ کے جوتوں پر آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے نمازوں کے جنا سے نکلنے پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت کٹ کر نالیوں اور پاخانوں میں جانے پر تیرے آنکھوں سے قطرے نہیں نکلتے واہ واہ تیرا اسلام واہ تیری مسلمانی رو رہے ہیں زارو قطار حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو ایک باتوں کو پوچھنا بھول گیا تھا اور آپ مجھ سے پردہ فرما لیے مجھ سے رخصت ہو گئے کون اپنی ماں کی موت کو یاد کر کر آنکھوں میں آنسو نہ لائے کون اپنے باپ کی جدائی کے صدمے کو یاد کر کر دل پسیج نہ جائے کس کا کون بیٹے کو بیٹی کو اپنے ہاتھ سے قبر میں حوالے کرتے ہوئے اس کا دل غمگین نہ ہو پتھر بھی موم ہو جائے دو ایک باتیں میں پوچھنے سے رہ گیا کہ اللہ کے ولیوں کو اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اس کے ساتھ انجام حضرت سید اللہ عمران الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتوں کا جواب دیا ان میں سے اس بات کا بھی جواب دیا کہ میں نے اپنے کانوں سے اس صاحب قبر سے ان بولوں کو سنا ہے اس حدیث کو سنا ہے سمیع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی حدیث قدسی کچھ کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو میرے ولی کو تکلیف دے من منادالی ولی فقط آزن تو ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ولی کے ساتھ جو مرا معاملہ کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں پولیس تیری دشمن ہو جائے تیرا جینا حرام نہیں ہوتا کیا مصیبت صاحب ذرا سا کرفیو لگا مجھے اندر ڈال دیے ایک گاڑی کی چوری ہوئی مجھے اندر ڈال دیے ذرا ٹینشن ہوا مجھے اندر ڈال دیے الیکشن آیا اندر ڈال ہوتا نہیں ہوتا پولیس کی بلاک لسٹ میں نام آ جائے پولیس دشمن ہو جائے عدالت تیری دشمن ہو جائے حکومت تجھے غدار ڈکلیئر کر دے جینا حرام ہوتا نہیں ہوتا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ جس امام کے پیچھے جس مولوی کے پیچھے تو اپنی نماز کا حوالے کرتا ہے اور اپنی نماز اسے دیتا ہے کہ خدا کی عرش تک پہنچا دے اگر تو اسے ستائے گا تکلیف دے گا تو میرا تیرے خلاف اعلان جنگ ہے فقط آزم تو بلحر اعلان جنگ ہے جا تیری کوٹیاں بچا سکتی ہے تو کوٹیوں میں پناہ لے لے تیری چورو بچا سکتی ہے تیری چورو کے گود میں پناہ لے لے تیری حکومت بچا سکتی ہے حکومت اور سلطنت کے ایوانوں میں پناہ لے لے لیکن کہاں جائے گا میری سلطنت سے نکل کر میری قدرت سے نکل کر میری کبریائی سے نکل کر یہود و نصارہ ایک پیغمبر کو درخت کے اندر درخت کو کاٹا پیغمبر کو رکھا درخت کو چیرا پیغمبر کو بھی چیر دیا گیا ایک وقت کے اندر معاملہ صاف ہو گیا لیکن آج یہ قوم آپ جائیں کافروں کو دیکھیں برادران وطن کو دیکھیں پنڈت آ رہا ہے عورتیں اپنے سر کے بال نیچے بچھا کر پنڈت کو اس کے اوپر چلا رہی فادر آ رہا ہے پورا گھرانہ اس پر فدا ہو رہا ہے صرف ایک یہ کمینی اور بدقسمت قوم ہے کہ جنازے بھی اس سے پڑھوائے اپنی بیٹیوں کی بھی حلال اس سے کروائے اپنی نمازیں بھی اسے دے کہ تو خدا کیا تک پہنچا دے اور نہ جینے دے نہ مرنے دے نہ خودکشی کرنے دے نہ خبر میں جانے دے یہ ایک بدقسمت قسمت قوم ہے تو ان زمانے جاہلیت کے لوگوں کے اندر جو فطرتیں تھیں جو عادتیں تھیں ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لاد القرآن وی لال سور حامیم سجدہ کی آیت ہے صاحب کافروں نے کہا سنو گے تو نہ عمل کرو گے تب نہ پتا چلے گا لات کیا ہے یغوس کیا ہے کعبے کے تین سو ساٹھ بت کیا ہیں تب بت... لا تسماؤ لاد القرآن اس قرآن کو سنو ہی نہیں آج سات سال کے بچے کو اس کے بدقسمت ماں باپ کوئی گھریلو فلم دکھا دیں ہوتے نا فلم کے اندر کئی قسم کے فلم ایک مار دھاڑ کی ایک لو اسٹوری کی ایک گھریلو کہانی کی ایک بچوں کی کہانی کی ایک کارٹون کی سات سال کا بچہ فلم دکھا دے ماں باپ ارے کیا فلم ہوئی ابا ایک اس کے اندر جو ہے مار دھاڑ ایک گولی چلی نہیں ایک بوسا ہوا نہیں ایک لپٹنا لپٹانا ہوا نہیں یہ بھی کوئی فلم ہے کھانے کے لیے چٹ پٹے کھانے رہنے کے لیے فرعون جیسے محلات پہننے کے لیے شاہانہ ایک سے ایک قیمتی لباس سواریوں کے لیے ایک سے ایک امپورٹڈ کار چاہتا بھی چاہتا جسے سہولت ہے کار رکھنے کی وہ سائیکل چلاتا ہے کیا جسے رہنے کی سہولت ہے بنگلے میں وہ جھوپڑی میں رہتا ہے کیا جسے سہولت ہے وہ رگن خزاں کھانے کی وہ چھانچ چاول کھاتا ہے کیا ہر چیز بڑھیا چاہیے ایک چیز نہیں چاہیے ہمیں قرآن نہیں چاہیے نبی کی باتیں نہیں چاہیے شریعت نہیں چاہیے اسلام نہیں چاہیے ہم سننا نہیں چاہتے تیرے مالور میں ایک رنڈی کے ناچ گانے کو رکھ دیا جائے کون سا گھرانہ ہوگا کہ جس کا نوجوان اس رنڈی کے ناچ کو دیکھنے نہ آئے اور تیرے مالور میں نبی کی تعلیمات کے نام پر جلسہ کیا جائے تو بار بار تجھے چیخنا پڑے گا چلانا پڑے گا آؤ آؤ قرآن کی بات سنو اور اس میں نہیں جی وہ مولوی آتا ہے آگ لگا کر چلا جائے گا آگ تیری قبر میں لگے گی جب نبی کے طریقے سے ہٹے گا کوئی مولوی آگ نہیں لگاتا قرآن کی تعلیمات میں بھڑکاؤ نہیں ہے تشدد نہیں ہے تشدد تیرے جہنم کے پیپ پینے میں ہے جہنم کے لہو پینے میں ہیں جہنم کے قسلیل کے پینے میں ہیں کیا ماحول ڈر رہے لوگ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ارے سنتوں پر عمل ہوگا تو خدا کی نہ رحمت آئے گی یہی تو بتائیں گے مولوی یہی تو کہا جا رہا یہ تو نہیں کہے گا نا مولوی چلو زمانے کے ساتھ چلو کافروں مشرقین داڑھی مڈارے لوگوں دیکھو ان کو خوش کرنا ہے قیامت میں تمہاری سفارش کریں گے نبی سفارش نہیں کریں گے نبی حوض کوثر پر پانی نہیں پلائیں گے یہ کافر تمہیں موت پلائے گا ان کی طرح تم اپنے چہرے بناؤ اب اب مولویوں کو مولوی کورس میں یہ سکھانا چاہیے بھائی ہندوستان میں رہتے ہو تمہارے برادران وطن ہیں کافر لوگ ان کو خوش کرو ان کی جیسی دکانیں چلاؤ ان کے جیسے لباس پہنو ان کے جیسے اب ایک الگ مدرسہ بناؤ تم لوگ اس مدرسے کے اندر یہ تعلیم کیا اب حکم بدل گیا اب قرآن بدل گیا اب تعلیم یہ ہے کہ سود حلال ہے جو جتنا مارے گا اتنا اچھا کیا اس نے اب رشوت حلال ہے اب حرام حلال ہے اب برقع پہنانا حرام ہے جو جتنا تنگ لباس پہنا جتنی ٹائٹ چولی پہنا جتنا رنڈی کے قریب کرے گا وہ اتنا بڑا ہوشیار آدمی اب ایک مولوی کورس بناؤ دیکھیں گے کتنے شیطان کے بچے تمہارے مولوی کورس کے اندر پڑھنے کے لیے آتے نہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پھر مدرسوں کو چندہ دے کر پالتے کیوں ہو جب مدرسوں کی بات کو ماننا نہیں ہے تمہیں اے علماء کو نہیں ماننا ہے علماء کو پیدا کیوں کرتے ہو ایک جماعت بناؤ اینٹی مدرسہ آر ایس ایس میں جم جاؤ وی ایچ پی میں جم جاؤ بھاجپا میں جم جاؤ ہندوستان میں مدرسے نہیں چاہیے جاؤ ان کے ساتھ تو تمہیں عہدے ملیں گے کلفیاں ملیں گی عزتیں ملیں گی ایک طرف کہتے ہو کہ مدرسے کو ہمیں مرے ہوئے باپ کی طرف سے بکرا بھی دے کر مدرسے کے بچوں کو پالیں گے مری ہوئی اما کی طرف سے چاول کے موٹے دے کر مدرسے کو پروان چڑھائیں گے اور دوسری طرف حق بات سننے کے لیے تیار نہیں سچی بات سننے یہ کیا مصیبت ہے بھائی یہ مدرسے جو چلتے ہیں مولوی کے جیب سے تو نہیں چلتے نا مولوی تمہیں تمہارے پاس ہی سے تو بھیک لیتا ہے چندہ لیتا ہے تم صدقہ دیتے ہو خیرات دیتے ہو زکوٰۃ دیتے ہو مدرسے پلتے ہیں پنپتے ہیں علماء نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد قتل بھی کر دیتے ہو ارے تمہیں قتل کرنا تھا تو مدرسوں کو بنایا کیوں علماء کو پنپنے کیوں دیا بچے کی پرورش نہیں کرنی تھی شادی کیوں کی حمل قرار پانے کیوں دیا پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیے شادی ہی مت کرو بچہ نہیں ہوگا کہہ دو آج سے ہمارے گھروں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا نہیں لہرائے گا گیرو کلر کا وی ایچ پی کا جھنڈا آئے گا جو دل کی بات ہے زبان پر لاؤ کیا ڈر ہے ہندوستان آزاد ملک ہے کوئی بھی دھرم اپنایا جا سکتا ہے کوئی بھی مذہب بدل سکتا ہے جو دل میں ہے نا اسے نکال دو چور اور چوری کی زندگی مشکل اور ڈرپوک زندگی کیوں گزارتے ہو تمہارا چہرہ داڑھی موڑا کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل میں کفر پنپ رہا ہے صحابہ کا چہرہ پسند نہیں کھڑبوتوں کا چہرہ تمہیں پسند ہے میں رپورٹ سے ای سی جی سے اسکیننگ سے جسم کی اندرونی حالت کا پتا چل جاتا ہے یہ چہرہ اسکینر ہے تمہارے دل کا یہ لباس ہے تمہیں تمہاری الٹرا ساؤنڈ سسٹم کی رپورٹ کی کہ تمہارے دل میں کیا پنپ رہا ہے تمہارے دل میں نبی کا چہرہ پسندیدہ ہے یا فلموں میں کام کرنے والے ہجڑے اور حرام خوروں اور زانیوں اور کتا اور سور کھانے والوں کا تمہیں چہرہ پسند ہے یہ تمہارا چہرہ چہرہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا چہرہ پسند ہو اور کتوں کا چہرہ آپ بنائے صحابہ کا لباس پسند ہو اور حرام خوروں کا لباس نہیں ہو سکتا نا آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا نا کہ آپ گاڑی بڑھائے آپ نے اپنی پسند سے کیا ہے اپنی مرضی سے حجام کی دکان میں گئے اپنی مرضی سے حجام کو پیسے دیا اپنی مرضی سے چہرہ حوالے کیا اپنی مرضی سے کہا لیجئے کس کلے سے بھی نبی کے چہرے سنت کو نکالیں کس کلے سے بھی نکال دے اندر کہیں چھپا ہوا ہو جیب دے دے کر نبی کی سنت کو نہیں نکال مرضی سے نہ کیا نہ تیری جورو بیلن لے کر بیٹھی تھی نہ تیرے محلے کا دھنگی جھاڑو کا کٹا لے کر بیٹھا تھا کہ داڑھی منڈار ورنہ میں جھاڑو کا کٹا لے کر ماروں گا یا جورو کہہ رہی تھی میں بیلن لے کر مار نہیں نا اپنی مرضی سے نہ کیا تو پھر کیوں یہ دگلی پالیسی اعلان کر دے میں محمد کا غلام نہیں میں شیطان کے حرام نطفے سے پیدا ہوا انسان ہوں مصیبت ختم ہو جائے وہ جو کہتے ہیں فرقہ وارانہ فساد میں مسلمانوں کے کارخانے جل گئے مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا تو پرسنٹیج کم ہو جائے گا نا جب تو اعلان کر دے گا کہ نہیں صاحب مجھے اسلام پسند نہیں خواہ مخواہ میرے ماں باپ نے میرے نہ چاہتے ہوئے پکڑ کر میری ختنہ کر دی میں نے نہیں کہا تھا ختنہ کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے کان میں آزان دے دو میرے کان میں اقامت کہہ دو زبردستی میرا نام اسلامی رکھ دیا مجھے تو رام لکشمن کا نام پسند تھا مجھے تو عورت کو مادر ذات برہنا کتیا کی طرح سڑکوں میں پھرانا پسند تھا یہ میرے ماں باپ تھے خامخا ایک مسلم لڑکی سے انہوں نے بیاہ کر دیا اللہ اکبر حلق کے اندر انگلیاں ڈالی اور طے کر دیا کہ قیامت کے دن اپنے آقا کے سامنے میں کیسا جاؤں گا کہ نبی کے طریقے کے خلاف پانی پیٹ میں ہو اور آقا کے سامنے جاؤں رات میں عشاء کو چھوڑ کر ننگے ناچ کو دیکھتے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر تیری رات گزرے گی نہ تجھے تحجد نصیب ہوگی نہ تجھے فجر نصیب ہوگی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک مرید نے آ کر کہا کہ حضرت تحجد کو اٹھنا نصیب ہو جائے کہتے لوگ چار نمازیں پڑھ بھی لی تو لوگ فجر نہیں پڑھتے کہاں آ جورو سے مل کو کون ٹھنڈے پانی میں نہا لے کو چھینکا کی بیماری لے لے کو آنا چار پڑھ بھی لیے فجر نہیں پڑھتے اور حدیث میں آقا نے فرمایا فجر اور عشاء کو چھوڑنے والا منافق ہے چھوڑ رہے اور اپنے منافق ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مرید نے پوچھا حضرت خواہش ہے نا کہ تحجد نصیب ہو جائے فجر جماعت سے مل جائے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دن کے اعمال کو درست کر لو رات کی عبادتیں کی توفیق ہو جائے گی دن کے اعمال درست کر لو دن میں خدا سے رشتے کو مضبوط کر لو رات میں خدا تمہیں نماز کے لیے جگہ دے گا شیطان سلانا بھی چاہے شیطان خود نہیں سلائے گا کہے گا اٹھ بندے اللہ کے تحجد پڑھ لے کل آنے والی آپ کی صبح رام کے نام سے ہوگی یا رحیم کے نام سے ہوگی کل آنے والی صبح کی پہلی کرن داڑھی منانے والوں کے لیے ناچنے گانے والے ہجڑے کے نام سے ہوگی یا نبی کے پیارے پیارے چہرے کے نام سے ہوگی ایک عائشہ اور خطیجہ کی بیٹی کے لیے امت مسلمہ کی بہن کے لیے آنے والی صبح فلم میں ناچنے والی رنڈی کی طرح ہوگی یا حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت اور عفت کی پاک دامنی کی جنت کی چادر کے ساتھ ہوگی یہ فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے ہم نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہم نے دودھ کا دودھ کر دیا ہم نے پانی کا پانی کر دیا میٹھے بیانات بہت ہو گئے لچھے دار تقریریں بہت ہو گئی سیاست دانوں کے پیچھے زندہ باد مرد آباد کہنا بہت ہو گیا ایک مرتبہ قبر کا سوچ لو کہ خبر زندہ باد ہوگی یا قبر مردہ باد ہوگی ایک مرتبہ حشر کا سوچ لو حشر زندہ باد ہوگا یا مردہ باد ہوگا ایک مرتبہ پل سرات کا سوچ لو کہ پل سرات پر بجلی کی طرح گزرو گے یا کٹ کٹ کر جہنم میں گرو گے ایک مرتبہ سوچ لو بہت ہو گئے دکانوں کے ترانے بہت ہو گئے جورو کے نخے بہت ہو گیا اولاد کا رونا کچھ کچھ اب بھی قبر کی فکر کر لو ایک مرتبہ اپنے آخرت کا محاسبہ کر لو ایک منٹ کے لیے اپنے آپ کو خدا کے نبی کے دربار کے کٹہرے میں کھڑا کر کر اپنے آپ سے سوال کرو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے کا لائق ہوں یا نہیں ہوں آپ کا امتی بن سکتا ہوں یا نہیں بن سکتا ہوں اسلام کو اپرادھ کی ضرورت نہیں افراد اور قوموں ملتوں کو اسلام کی ضرورت ہے آخائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے کھرپتی پتی آئے ہوئے تھے کافر تھے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی نابینا صحابی تھے غریب صحابی تھے جہاد میں نہیں جا سکتے تھے طاقتور نہیں تھے معمولی کیپیسٹی رکھنے والے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ صحابی تو میرا ہے بھائی دعوت جب ہوتی ہے تو گھر کے بچوں کو پہلے نہیں کھلاتے مہمانوں کو کھلاتے ہیں یہ گھر کے اپنے لوگ ہیں کھانا ختم بھی ہو جائے گا یہ بھوکے رہ جائیں گے یہ اپنے لوگ ہیں اپنے بچوں کو کوئی روکھا نہیں دیتا کے بغیر بلائے کے یہ خدمت کریں گے آقا نے سمجھا یہ میرا عاشق ہے یہ میرا محبوب ہے یہ میرے در کا غلام ہے یہ کبھی بھی اس سے بات کر لے سکتا ہوں نمٹ لے سکتا ہوں داڑھی بڑھانے والوں کے طریقے سے بغاوت کرنے والوں میری ماں اور بہنیں جو فلموں کے چھڑکنے والے بدنوں کی عاشق ہیں کان کھول کر سن لے آخائے عالم جو سارے نبیوں کے سردار سارے رسولوں کے سردار سارے کائنات کے سردار انہوں نے سوچا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اندھے صحابی یہ میرے در کا غلام ہے کبھی بھی اسے مٹ لے سکتا ہو آج بڑے بڑے جمع لیس آئے ہیں آج بڑے بڑے ایم پیس آئے ہیں آج بڑے بڑے منسٹر آئے ہیں آج بڑے بڑے روسا آئے ہیں آج بڑے بڑے پتی آئے ہیں یہ ایمان کو قبول کر لیں قوم و ملت کے فیصلے ہو جائیں یہ اسلام کو اپنے دامن سے وابستہ کر لے مغرب و مشرق کے اندر ایمان کی لہریں دوڑ جائیں آپ نے عبداللہ ابن مختوم کی طرف توجہ نہیں کی روسا کی طرف توجہ کی مالداروں اور امیروں کی طرف توجہ کی جبریل علیہ سلاد وسلام مجلس ختم ہونے نہیں پائی تھی آیت کو لے کر آئے کلام پاک کی تیسویں پاری کی آیت سورہ ابس کی آیت آباسا و اللہ انجا العما سا یدری کا لال لہو یزکا اور منہ کو بسور لیا پیٹ کو پھیر لیا اس لیے کہ ایک اندھا معمولی آدمی آ گیا یدری کا لہو یزکا اے محمد تمہیں کیا پتا کہ دنیا بھر کے کروڑ پتیوں کے مقابلے میں یہ غریب ایمان والا اس کے ایمان کی قیمت ہے ضرورت نہیں اسلام کو ایسے چہروں کی ضرورت نہیں اسلام کو ایسے افراد کی ضرورت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دلا دلوی اما یدری کلا اللہ یا او سب کرو فتن پاہو ذکر اما من استغنا فانت لہو تصدہ رہا وہ آدمی جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہٹ دھرمی کرتا ہے حجتیں کرتا ہے خیل و خال کرتا ہے و لال کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے اے محمد تم یہ کہتے ہو اما من استغنا فانت لہو تصدہ اور اس کے پیچھے آپ لگتے ہیں جو لینا چاہتا ہے اسے کچھ نہیں کہتے ایسی کوئی ضرورت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو رئیسوں کی اسلام کو امیروں کی اسلام کو منافقوں کی اسلام کو بزدلوں کی اسلام کو دوہرے چال والوں کی ضرورت نہیں یہ غریب جن کے دل میں ایمان کی شمع منور ہے ہزاروں اربوں خربوں شہجاؤں سے یہ بہتر ہے کل کی صبح فیصلہ کن صبح ہے باتیں ہوئی تھی باتیں ہو رہی ہیں باتیں قیامت تک ہوتی رہیں گی لیکن کل آنے والی صبح آپ کے ہاتھ میں فیصلے کی صبح ہے اب دیکھیں اس طرح چہرے پر چلتا ہے اب دیکھیں کہ اولیاء اللہ کا لباس آتا ہے اب دیکھیں کہ عورتوں پر حضرت فاطمہ کی قسمت و عبت کی چادر آتی ہے اب دیکھیں کہ گھروں سے بیویوں کے جنازے نکلتے ہیں یا سنتوں کے جنازے نکلتے ہیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اسی فیصلے کے لیے جلسے کو منعقد کیا گیا تھا دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ سننے کو قبول فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ حق بات کہنے اور حق بات سننے اور اس پر جو ہے چلنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اللہ ہمارے عملوں میں اخلاص نصیب فرمائے ہم نے مانگا نہیں تھا ایمان اللہ نے دے دیا اللہ تعالیٰ اس ایمان پر ہمیں ثابت قدم فرمائیں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں آمین الحمد للہ رب العالمین جب کسی مسلمان آدمی کا انتقال ہو جائے تو خبر کھودنے والا گڑھا کھودیں اور اندر دائیں جانب کچھ اور مزید کھدوائی کرتے ہیں اور میت کو غسل و نماز کے بعد خبر میں جب اتاریں گے اتارنے کے بعد میت پر مٹی نہ کپڑے کی وجہ سے حسیر یا بوریے پر لکڑیاں جمع کر کر ڈالتے ہیں تو یہ طریقہ شریعت کے حکم میں صحیح ہے یا غلط نیز قبرستان میں جوتے چپل پہن کر جا سکتے ہیں یا نہیں آج کل ایک طریقہ چلا ہے ہمارے جہالت کا اور ہمارے اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کا کہ مٹی کی چیز مٹی میں مل گئی خبر کھودا اور سیدھے اس کے اوپر مٹی ڈال دیا اور ایک کھل کے ڈھیلے لے کو مار دی بھڑ حدیث روایتوں میں آتا ہے مردے کے جسم پر مکھی بھی بیٹھے تو پہاڑوں سے زیادہ وزن مردے کو محسوس ہوتا میرے بیٹے خرج لے کو بھاگتا نا لے ڈھڑ مارا کیا کہ تو کھل کے ڈھیلے گئے زندگی میں جو ایک مرتبہ کھل نہیں پڑا تو کے ڈھیلے خبر میں کیا کام آئیں گے خبر میں دفن کرنے کے بعد میت پر مٹی نہیں پڑنا چاہیے سمجھ گئے ہاں آپ نے بوریا ڈالا بغلی خبر دی کچھ مٹی گر گئی کچھ دھول گر گئی انجانے میں الگ بات ہے یہ جو طریقہ ہے مٹی کی چیز مٹی میں چل گئی تو جو بولتا ہے ایک مٹی کا ڈھیلا لے کو مارنا تو بھی نہ مٹی سے پیدا والے کھا لے ڈھیلا قبرستان میں جوتے چپل پہن کر جا سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں لیکن یاد رکھیں کسی قبر پر پیر رکھنا بہت بڑا گنا بہت بڑا گنا لوگ قبروں کے اوپر پیر رکھ دیتے ہیں قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں قبروں کے اوپر چل کر چلے جاتے ہیں بہت بڑا گنا ہے ہاں قبر کے پاس آپ جب قرآن شریف پڑھے برہوم کے اصال ثواب کے لیے تو آپ نے ادب اور احترام میں چپل نکال لیے تو ٹھیک ہے لیکن قبرستان میں چپل نکالنا کوئی ضروری نہیں قرآن شریف میں اللہ نے ہر صورت کے شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ کو رکھا ہے دسویں پارہ والمبو میں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانی کو اللہ تعالیٰ کے رحیم اور کریم ہونے کو بیان کیا گیا ہے اور سورہ توبہ میں اللہ نے جہاد کا بیان رکھا ہے کافروں سے قتال کرو جہاد کرو اللہ کو خود پسند نہیں کہ انسانوں کا قتل ہو اللہ اتنے رحیم کریم کہ ہماری ماؤں میں مامتا کیا ہوگی اللہ کے در میں اللہ کے پاس ننانوے ماؤں کی مانتا ہے تو اس لیے اللہ نے سر توبہ کے شروع میں کہ یہ لڑنا یہ قتل یہ غارت گیری خود مجھے پسند نہیں تو وہاں سے بسم اللہ ہٹا لیا کہ میری شان رحمانی اور رحیمی کے خلاف اب کٹ کر تم مرو کافر ہو کر تم جانو لیکن میری رحمت یہ نہیں چاہتی تبلیغی جماعت والوں میں پچاس فیصد لوگ جماعت سے واپسی کے بعد اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں داڑھی ایک مش سے کم پر قطرواتے ہیں نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے دیکھو تبلیغی جماعت ہو یا مدرسے کا مولوی ہو یا یہ کہ گیارہویں بارہویں کی دیکھ کی ڈکار دینے والا مسلمان تو مسلمان ہے جو مسلمان بھی داڑھی کٹائے گا ایک مشت سے مٹھی سے کم رکھے گا یا نماز کو چھوڑے گا حرام کام کر رہا کوئی بھی کرے اسے چالیس دن کے چلے کی صنعت تو دور کی بات مولویت عالمیت قاری حافظ ہونے کی صنعت لگ کر کرے تب بھی گنا بلکہ اور بڑا گنا کہ تم نے جان کر یہ کیوں گنا کیا ہے اکثر حباد اور علماء کی قدردانی نہیں کرتے اکثروں کے لباس اسلام حباس اور علماء کی قدردانی کے بارے میں پنجاب میں مالیر کوٹلا ایک علاقہ ہے وہاں ایک مدرسہ ہے اس مدرسے کے ایک مفتی اور محتمیم میں مولانا محمد قاسم صاحب بہت سال پہلے بنگلور کو آیا کرتے تھے شہر بنگلور کو ایک عجیب و غریب بات آپ نے ارشاد فرمائی علماء کا حفاظ کا اماموں کا معذنوں کا جو کینا دل میں رکھتا ہے حسد دل میں رکھتا ہے دشمنی جو دل میں رکھتا ہے کہا کہ وہ اپنی اماں کے سر پر قرآن رکھ کر قسم دے کر پوچھے اماں کیا میرے باپ کے نطبے ہی سے میں پیدا ہوا یا کسی غیر سے میں پیدا ہو گیا جس کے سینے میں خدا نے قرآن رکھا اس سے دشمنی کے کیا مانے میرے بل تیرا ایک دکان تیرا ایک گھر ہو کرائے کو دینے کے لیے تو پسند کے لوگوں کو دے گا یا دشمن لوگوں کو دے گا پسند کے لوگوں کو دے گا بمن گوشت کھانے والے کو دکان دیتا کیا گھر دیتا نہیں دیتا اسے پسند نہیں تو اللہ نے جس کے سینے میں قرآن رکھا پسند نہیں تھا قرآن رکھ دیا پسند تھا تبھی تو قرآن رکھا اور اس سے دشمنی کرنا اپنے نتبے کا فرق ہے آدمی شہبت نفسانیہ کو قابو میں نہ لا سکا اور جوش میں آ کر احتلام کو گرا لیا تو کل حشر میدان میں احتلام کو ضائع کرنے کی پکڑ ہوگی یا نہیں فقہا نے اس سلسلے میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان سو رہا تھا سمجھ گئے اور غیر محرم لڑکیاں یا کوئی بھی عورتیں سو رہی تھیں اس نے رات میں گندی فلم کو دیکھ رہا تھا شیطان اس پر غالب آ گیا زنا اس پر مسلط ہو گیا امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زنا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی شہوت کو ٹھنڈا کر لے اس پر پکڑ نہیں لیکن جو نوجوان اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ اپنی شہوت کو اپنے طور سے ختم کرتا ہے اس کی بھی پکڑ قیامت کے دن ہوگی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے مجھے اس کی سند معلوم نہیں کہ نا کہ یدی ملعون ہاتھ سے نکاح کرنے والا خدا کی لانت میں آ جاتا ہے اگر یہ حدیث ہے تو واقعتاً وہ خدا کی نگاہ میں ملون ہے میلاد اور مولود کے کیا معنی ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیوں ہیں میلاد کے معنی برتھ ڈے کے ہیں مولود کے معنی بھی بھائی اور میلاد النبی کے معنی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے برتھ ڈے منانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے میلاد النبی منانا یہ عیسائیوں کا شیوا ہے عیسائی برتھ ڈے مناتے ہیں انہوں نے لکھا ہے اذان اہل حدیث اور رضا خانی اور شیعہ کی مسجدوں میں جب ہوتی ہے تو اذان کا جواب دینا لازمی ہے یا نہیں اذان شیعہ کی چھوڑ کر بقیہ جو بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں فرقے الگ ہو اذان ہو تو اذان کا جواب دینے میں جواب دینے والے کو اذان کے جواب پر جو ثواب ہے وہ ثواب اس کو ملے گا کیا ثواب ہے حدیث میں کہا گیا معذین کی آواز جتنی دور تک جائے گی اتنی دور تک کی چیزیں قیامت کے دن معذین کے حق میں سفارش کریں گی تو جو اذان کا جواب دے گا اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے ان ائمہ کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں جو ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں امام ابونی پر رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہیں حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہیں معلوم ہے کہ اولیاء اللہ کو گالیاں دینے والے تو اولیاء اللہ کو گالیاں دینے والے ائمہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے امام اہل سنت والجماعت کا ہے منتظمین مسجد پاتیہ کے عاشقوں اور امام پاتیہ کو بھی کہے تو منتظمین مسجد امام صاحب سے نفرت کر کے اقرا مسجد کر دے تو ان لوگوں کو اس طرح کرنا چاہے یعنی میں نے بتایا آپ کو کہ یہود تو ایک مرتبہ قتل کر دیتے تھے یہ لوگ تو تڑپا تڑپا کر مارتے ہیں نکاح کے شرعی مسائل کیا ہیں نکاح میں لڑکے والے کیا چیز دے سکتے ہیں اور لڑکی والے کیا دے سکتے ہیں اب ایک آسان فارمولہ ہے معلوم فلاں گھر میں سات لڑکے ایک ہی لڑکی حرام کا گو گوبر بلہ کا ہمیں منگتے کیا بھی نہیں تمہیں کیا گو دیتی ہمیں کھا لیتی ہمیں کیا موتی تمہیں پی لینا یہ چوری ہے چوری تجھے یہ اگر پسند ہے انہوں کیا دیتی تجھے پسند تو کیا دے رہا اسے پسند جا یتیم خانے کی بچی کو شادی کر لے کیوں گو گوبر والی لڑکی کو کیوں پھر بولتا نہیں ہمیں منگے نہیں دینے سے اللہ بھی تجھے جہنم میں بیچتا نہیں خود چلے جاتا یہ سب دھوکے کی زندگی چھوڑ کل تیری پیدا ہونے والی لڑکیوں پر جب بیتے گا تو آج جس لڑکی کی بیاہی کے وقت اس کے ماں کے سینے پر سل کو رکھا گیا باپ راتوں تڑپتا رہا جب تیری نیندیں خراب ہوگی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے تب تجھے پتا لگے گا اللہ کے لیے اپنے آپ پر رحم کر وہ لے گا تو چار دنوں میں ختم ہو جائے گاڑی تھوڑی رہے گی ایک زمانہ تھا ہم جب پڑھ کر آئے تھے انیس سو چوراسی پچاسی میں چیتک جو اسکوٹر ہے وہ دہیز میں دی جاتی تھی اور اسٹیج پر رکھی جاتی تھی اس وقت ڈالر دینا پڑتا تھا چیتک کو لینے کے لیے آج چیتک چمبار بھی چلاتا ہے کوئی سی چیز بھی بڑی نہیں ہر بڑی چیز کو توڑنے والی دوسری بڑی چیز آ رہی ہے آج اگر تو نے کسی چیز کو بڑا سمجھ کر لیا کل تیری بیٹی کے لیے وہ داماد اللہ فرعون پیدا کرے گا تو تیرے چھکے چھڑا دے گا اس لیے اپنے آپ پر رحم کر تو جہیز کو چھوڑ کر لڑکی کے ماں باپ پر رحم نہیں کر رہا اپنے آپ پر رحم کر کے کل تیرے اوپر کیا بیتے گا غیر مسلم عورت کو نکاح کر کے ایمان میں لانا کیسا اچھی بات ہے آپ کلمہ بڑھائیے اور اس کو مسلمان بنائیے آپ ایمان کے اندر لائیے اچھی بات ہے اس لیے کہ یہ عورت نے ایمان کو قبول کر لیا تو اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والی نسلیں بھی مسلمان ہوں گی آپ نے چھوڑ دیا بعض گھرانے میں کیا کرتے ہیں بچہ عزت مٹی میں ملا دلیا بہت اروانہ رکھے تھے شام سے کرنا یہ کرنا جا کو یہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا یہ ہو گیا نہیں اچھی بات قربانی دیں آپ ایمان کو اس نے قبول کیا اسلام کو قبول کیا تو اللہ اس کی کوک سے جو ہے مجاہدوں کو پیدا کریں گے اہل حدیث کا یہ خاص سے مسافہ کرنا کیسا ہے یہ کو لار میں اگلے ہفتے کو بیان ہوگا آپ وہاں پر تشریف لائیں انشاءاللہ اس کی تفصیلی جو ہے بحث آئے گی عورتوں کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا کیسا ہے رشتے کم لگتے رہے تو ان کو بلا لو عزت دار چھکریاں رہے تو گھرامش لگ جاتی ہیں رشتے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہر صورت کے شروع اچھا یہ تو جنازے کی نماز میں آنکھیں تکبیر کے ساتھ اوپر اٹھانا درست ہے یا نہیں بہت سارے لوگ ایسا منڈی اوپر اٹھاتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ممکن ہے اللہ تمہاری نگاہوں کو اچک لیں نہیں کرنا چاہیے تکبیرات کے وقت بالکل خاموش کھڑے رہنا چاہیے آپ جائیں اپنے امام سے نماز کو سیکھیں کوئی شرم کی بات نہیں کوئی عائد کی بات نہیں یہ بات بہت مسجدوں میں لکھ کر لگائی گئی ہے کہ اقامت سے پہلے اٹھنا بدت ہے یہ فقہ نے لکھا ہے کہ قد قامتی صلاح تک اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کے بعد نہ بیٹھے یہ نہیں لکھا کہ قد قامتی صلاح تک چپک کر بیٹھ جائے کیا کہا اگر کوئی بیٹھا ہو تو قد قامتی صلاح کے بعد نہ بیٹھے اس سے پہلے وہ اٹھ جائے یہ بتایا گیا یہ بات کسی حدیث میں نہیں ہے کسی روایت میں نہیں ہے یہ بدتی لوگ غلط کرتے ہیں جو خامتی صلاح تک بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی میں چینل میں اسلامی پروگرام ہوتا ہے اس کو دیکھنا کیسا ہے یا ایسا ہی ہے ایک آدمی جنگل میں پیشاب کے لیے گیا پانی بھی ملانی ڈھیلا بھی ملانی چمبو میں پیشاب پکڑ کو اس سے دھو لیا سمجھ گئے نوت پر نو چینل ناچ کے گانا کے ڈیڑھی پروگرام کے وندے ماترم کے ڈانس کے اس سے دعوت و تبلیغ اب سیرت النبی کا جلسہ کرے تو پوچھتی جائز کی ناجائز اس میں تبلیغ کو ٹھوس رہی کیا کون دیکھتا صاحب اس میں دینی پروگرام کو کو ساتھ بھی اچھے خوال کو لالا کو روپے دیتی تو ویسا دے رہی کیا بیت لینا ضروری ہے تو کس طرح پیرو مریض سے لیں یہ ایسے کوئی مریض یہ پوچھے یا کوئی پیاسا یہ پوچھے مجھے پانی پینا ضروری ہے کوئی نوجوان مجھے پوچھتا کیا مجھے چھکری ضروری ہے ایمان کی اصلاح کے لیے اپنے باطن کو بنانے کے لیے پیر و مرشد بہت ضروری ہے سمجھے جیسے کوئی کالا کلوٹا کبے کے رنگ کا غریب آدمی بھی ہورو پری جیسی لڑکی چاہتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں چاہتا ایسے ہی ہم بھی یہ چاہیں اچھے سے اچھا اللہ والا ہمارا پیر و مرشد ہو اسے آپ جائیں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو بری کرنا آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اس میں ہماری رہبری ہوتی ہے اس میں ہمارے اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے لیکن نقلی پیر و مرشد سے نہیں ڈاکٹروں میں نقلی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں ورجنل بھی ہوتے ہیں آدمی اپنا علاج کرانے نقلی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ذرے پیسے بڑکو ہوئے تو پروانی اسپیشلٹیز کے پاس جانا تو ذریعہ محنت ہوئی تو پروانی ہم اچھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا اچھے عالم سے بیان سننا اچھے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہونا تمنا کرو اللہ تعالیٰ دے گا جنازے کی نماز کے بعد میت کو دیکھنا کیسا ہے نماز جنازہ سے پہلے تک دیکھ سکتے ہیں نماز جنازہ کے بعد میت کو دیکھنا مکرو ہے اس لیے کہ برزخ کے آثار اس پر شروع ہو جاتے ہیں چہرہ پھولنا سیاہ ہونا روشن ہونا اب خدا نہ کرے چہرہ سیاہ ہونا شروع ہو گیا اب لوگ دیکھیں تو ساری زندگی دل میں ایک کیا گنا منہ جہنمیوں کا ہو گیا اللہ پردہ ڈالنے کے لیے جنازے سے پہلے تک دکھاتے ہیں لیکن غیر محرم عورت کو جیسے زندگی میں دیکھنا حرام تو مردے کو موت کے بعد بھی غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے اور اسی طرح ساری زندگی عورت کو پردہ کرائے انتقال ہو گیا کڈنی فیل ہوگی ہارٹ اٹیک ہوا گلی میں لا کو کھول کو چھوڑے آنے جانے والا رہا آنے جانے والا رہا ساری زندگی جو پردے میں تحجد پڑتی رہی اپنے اسے گلی کی کتیا بنا کر رکھ دیا یہ کون سا انسان ٹوپی پہننا ضروری ہے یا نہیں پینٹ پہننا ضروری یا نہیں انسان ہونے کے ناطے شرم حیا کے خاطر اگر تو اپنی پینٹ پہنتا ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے نبی کا غلام اور نبی کا امتی ہونے کے ناطے یہ بھی کوئی سوال ہے نبی نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی خالی سر ٹوپی کے رہتے ہوئے ٹوپی کی گنجائش کو رکھتے ہوئے اپنے سر کو کبھی خالی رکھا یہ کوئی سوال ہے مسلمان کرنے کا یہ کوئی سوال ہے انسان کرنے کا کہ میں ننگا رہوں پینٹ پہننا ضروری ہے تو جیسے یہ نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا آخا نے بغیر ٹوپی کے سر کھلا رکھ کر نماز پڑھی ہے لیکن ٹوپی رہتے ہوئے نہیں کپڑا نہیں تھا مجبوری میں پڑی ہے تو پکا کہتے ہیں کپڑا نہیں ہو ننگا پڑ لے اجازت ہے یہ مجبوری ہے تو مجبوری کے مسائل کو عام حالات میں نہ آتا ہے انشٹ کیا ہوا ٹوپی جیب میں رکھ لیتا یا مسجد میں سڑی ہوئی ٹوپی رہتی ہے چھوڑ کو کٹ جاتا یہ بے ادبی ہے خدا کے دربار کی پردہ کس کس سے ضروری ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ جن سے نکاح حرام ان سے پردہ نہیں چچا سے نہیں ہو سکتا نکاح ماما سے نہیں ہو سکتا بیٹے سے نہیں ہو سکتا بھائی سے نہیں ہو سکتا تو لہذا ان سے پردہ ضروری نہیں جن سے نہیں ہو سکتا چچیرے بھائی سے ہو جن سے ہو سکتا ہے چچیرے بھائی سے ہو سکتا ہے خالہ داد بھائی سے ہو سکتا ہے ان سے پردہ ضروری ہے یہ فارمولا ہے ایک شراب پینے والے ایک ایمان والے کی خبر کھود سکتے ہیں یا نہیں یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے مسلمانوں کے قبرستانوں میں ساری زندگی ایمان پر گزری اور خبر کھودنے کے لیے شرابی کو لگا دیا اور بعض مرتبہ وہی شرابی شراب کی لت میں ہماری اماں کی لاش کو باپ کی لاش کو اٹھا کر خبر میں رکھتا ان کو آتا نہیں کبھی کرتے نہیں کام بہت بری بات ہے شراب جب پیتا ہے تو خدا کی رحمت کے پرشتے ہٹ جاتے ہیں اور جب وہ قبر کھودتا ہے تو رحمت کے فرشتے ہٹ گئے اور جب وہ ہے قبر کے پاس رحمت کے فرشتے ہٹ گئے قبر میں اس نے داخل کیا رحمت کے فرشتے ہٹ گئے رحمت کے فرشتے ہٹے تو پھر کون سے عذاب کے فرشتے آئے پہلے اس لانت کو آپ اپنے قبرستانوں سے دور کریں اللہ اکبر ہو گیا نوٹا مغرب کی اذان سے پہلے جو دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے حدیث سے ثابت کر سکتے یا نہیں حدیث میں جن اوقات میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت بتایا گیا جیسے جمعہ میں عربی خطبہ ہوتا ہے تو دو خطبوں کے بیچ جب امام خطیب بیٹھتا ہے ممبر پر وہ وقت دعا کی قبولیت کا فرض نمازوں کے بعد افطاری کے وقت حدیم کے پاس اللہ کے کعبے کو پہلی مرتبہ دیکھیں نبی کے روزے کے پاس ریاض الجنہ کے پاس ہاں؟ یہ صفا بروا میں اوقات بھی بتائے گئے جگہ بھی بتائی گئی تو جو جگہیں جو اوقات بتائے گئے انہی میں سے مغرب کے وقت بھی جو ہے فرشتوں کے ٹرانسفرنگ کا ٹائم ہے عدل بدل کا ٹائم ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں کر سکتے ہیں حدیثوں سے ثابت ہے لوگ نماز کے وقت پینٹ اور پاجامہ ٹخنوں سے اوپر اٹھاتے ہیں یہ کیسا ہے اس لیے کہ وہ مسجد کے مسلمان ہیں باہر کے کافر ہیں مسلمان تو ہمیشہ اپنی پینٹ کو پائجامے کو ٹکنے سے اوپر رکھنا چاہیے یہ صرف جو مسجد میں کرتے ہیں غلط ہے انہوں نے لکھا ہے یہ جو جلسہ کرتے ہیں نا سیرت النبی کا اس کی ایجاد کہاں ہوئی اور کب ہوئی خلفائے راشدین یا ان کے بعد کسی نے بنایا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس جلسے میں کون سے عنوان پر تقریر کر رہے ہیں شریعت میں دو قسم کی چیزیں ہیں سمجھ شریعت میں دو قسم کی چیزیں ایک وہ چیزیں ہیں جن کے طور طریقے بتا دیے گئے وضو ہے وضو کو بتا دیا گیا ہاتھ کتنا دھونا کلی کتنی مرتبہ کرنا ناک میں کتنا پانی ڈالنا چہرہ بتا دیا نماز بتا دیا گیا عید بتا دی ہے نا یہ وہ طریقے ہیں جن کو بتا دیا گیا ہے بعض طریقے وہ ہیں شریعت کے بعض دوسرے امور وہ ہیں کہ جن میں امت کو سہولت دے دی گئی کہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے تم اس کو انجام دو جیسے مدرسہ صفا مدین منورہ کا مدرسہ تھا کیا تھی شکل ایک چبوترا تھا ایک چبوترا تھا آج بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چبوترا ہے اس میں کچھ صحابہ بیٹے حضرت ابو را رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کا صدقہ آتا کھجور آتا دودھ آتا کھا لیتے ورنہ پاخے کر دے شکل نہیں بتائی کہ تمہیں مدرسہ چلانا ہو تو سیم ایک چموترا بن کو بھوکے لوگوں کو بٹھانا مدرسہ چلاؤ شکل امت کے حوالے کر دی مولڈنگ رکھو اے سی رکھو جھوپڑی میں رکھو بیابان میں رکھو دیہات میں رکھو حدود شریعت سے نہ نکلو دعوت و تبلیغ اللہ کے نبی نے کی صحابہ کو طریقہ بتایا لیکن ایک طریقہ نہیں دکان سے دعوت و تبلیغ کر سکتے ہو سچ بول کر ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ عرب تاجروں کے ذریعے سے آیا تجارت میں انہوں نے سچائی کی تو لوگ کیرلا کے کافر لوگ دیکھ دیکھ کر مسلمانوں دعوت و تبلیغ کاروبار سے کرو آٹو رکشا سے کرو مائکرو فون سے کرو جمعہ کے بیانات سے کرو گھر گھر جا کر کرو چلے سے کرو چار مہینے سے کرو مدرسے سے کرو مکتب سے کرو کتابوں سے کرو اخباروں سے کرو دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سیرت کے نام پر جلسہ قائم کرو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نبی کی باتوں کو بیان کرو اس کا کوئی متعین طریقہ بعض چیزوں کے طریقے متعین شریعت نے دیے اس میں رد و بدل کا نبی کو بھی اختیار نہیں سمجھ گئے نماز کا طریقہ اللہ نے دے دیا نماز کے طریقے کو بدلنے کا نبی کو بھی اختیار نہیں پہلے تکبیر تحریمہ آخر میں سلام نبی یہ کرے پہلے سلام بعد میں تک نہیں ہو سکتا لیکن جو چیزیں تو بھی شریعت نے کہا کہ اپنے سر کو ڈھانکو آپ فر کی ٹوپی پہنو کاٹن کی پہنو ٹریکاٹ کی پہنو سر کو چھپاؤ سنت ادا ہو گئی اب کو ساتھ آواز کو اٹھا باہور ہے میں جن بول تو بتاتی تمہیں بوندی کا تخا ہوں نہیں تو چائے دیتا ہوں نہیں تو متبرہ کا دیتا ہوں تو نہ لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ طریقہ اپنایا گیا یہ شریعت کے خلاف نہیں تو عورت کو مادر ذات برہنا کتیا کی طرح سڑکوں میں پھرانا پسند تھا یہ میرے ماں باپ تھے خام ایک مسلم لڑکی سے انہوں نے بیاہ کر دیا اور وہ برقع پہن کر چلی جاتی ہے بڑی مسلمان بن کر ڈکلیئر کر دو میرے بھائی قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی کمینے لوگوں کے تعلق سے رشاد فرمایا مذہب زمین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا یہ منافق جو ہوتے ہیں جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان پر کچھ اور ہوتا ہے یہ جو داڑھی منڈے ہیں یہ شبرات کو نہیں آتے آتے صاحب شب شبرات کو آتے ہیں یہ جو یہود و نصارہ کے لباس اپنائے ہوئے ہیں سود کے کھانے والے ہیں رشوت کے لینے دینے والے ہیں تصویر کشی کرنے والے ہیں ماں اور بہنوں کو رنڈیوں کی طرح بازار میں بھیجنے والے افطاری کے دسترخوان میں نہیں بیٹھتے یہ لوگ بیٹھتے اور حاجی حج کر کے آئے کھجور مانگتے زمزم مانگتے ارے کیوں مانگتے ہو کھجور بھی زمزم کہو کہ ہمیں تو کاشی کا اور مترا کا بہتا ہوا موت کا پانی دے دو گنگا جل دے دو مذہب زمین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا عجیب لوگ ہیں داڑھی مڈا کر کہتے ہیں ہم چماروں کی اولاد سود کھا کر کہتے ہیں رشوت کھا کر کہتے ہیں نمازوں کو چھوڑ کر کہتے ہیں اپنے گھروں کے ماحول کو یہود و نصارہ کا ماحول بنا کر کہتے ہیں کہ انگریزوں کے ناجائز نطفے سے پیدا ہوئے اور رمضان میں افطاری کے دسترخوان میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم محمد کے غلام ہیں مسجد کی گنجی کی لائن میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم آخا کے امتی ہیں گیارہویں کی دیکھ کے پاس ڈکار لگا کر کہتے ہیں ہم پیرانے پیر کا دامن تھامنے والے دامن تھامنا ہے پوری طریقے سے تھامو دامن چھوڑنا ہے چلے جاؤ بھاجپا میں بھی ایچ پی میں اسلام اللہ کی قسم تمہارا محتاج نہیں تم اسلام کے محتاج ہو تم یہ نہ سمجھو کہ ہم چلے جائیں گے کعبے میں طواف کرنے والا کوئی نہ ملے گا نبی کے روزے پر زیارت کرنے والا کو ارے جاؤ نہ قرآن کو تمہاری ضرورت نہ حدیث کو تمہاری ضرورت نہ خدا تمہارے جھوٹے سجدوں کا محتاج نہ اسلام نہ تمہاری جھوٹے ناموں کا محتاج ہم اسلام کے محتاج ہیں ہم خدا کے محتاج ہیں ہم قرآن کے محتاج ہیں ہم نبی کے محتاج ہیں نبی ہمارے محتاج ہیں کچھ نہیں بگڑے گا ایک گلی میں دو گھرانے غیروں کے ہیں ایک تیرا بھی ہو جائے آپ کہیں گے مولانا صاحب سیرت کے بیان میں مسلمانوں کو آپ اسلام سے خارج کرنے آ گئے خارج نہیں تو ہو گیا تو بتانے آئے ہیں کہ کم وقت نہ جا بیل کا پیشاب گائے کا پیشاب پینے کے لیے آج زمزم پینے کے لیے ہم بنانے نہیں آئے کافر بنے ہوئے کافر کو اس کا انجام بتانے آئے ہیں اللہ کے لیے تیری ماں نے تجھے مسلمان پیدا کیا تیرے کان میں اذان کہی گئی تیرے کان میں اقامت کہی گئی تیری خطرہ کی گئی تجھے اسلامی نام دیا گیا آ جا کیوں گاؤں ماتا کا پیشاب پیتا ہے گنگا جل پیتا ہے آج زمزم پی لے ہم تجھے دعوت دے رہے تیری حقیقت بتا رہے ہیں تیرا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں کہ کیوں ایسی دوہری زندگی گزار رہا ہے ایسی منافقانہ اور بزدلانہ زندگی گزار رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں دنکے کی چوٹ سے کہہ دے کس نے منع کیا اگر کفر پسند ہے ہجڑوں کی زندگی پسند ہے کافروں کی زندگی پسند ہے دنکے کی چوٹ سے کہہ دے کس نے منع کیا نہیں صاحب میرا نام رحیم نہیں کل سے میرا نام رام ہے مجھے مسجد کے دفتر کی ضرورت نہیں مجھے مندر کے پنڈت کی ضرورت ہے مسلمانوں کے قبرستان کی ضرورت نہیں مجھے جو ہے یہ جلا کر جو مارک کرتے ہیں مسانوں کی ضرورت ہے کہتے دو ہزار مردے مسانوں میں جائیں گے ایک تو چلا جائے گا قبرستان خالی ہو جائے گا ہزاروں لوگوں کے نگاہ برادران وطن کے آنکھ کے پھیرے لگاتے ہوئے پنڈت پڑھا لیتے ہیں تیرا بھی ایک ہو جائے گا کیا برا ہوگا نہیں تو کہتا ہے کہ مجھے اسلام پسند تو خدا کے گھر کو آباد کر کے بتا اپنے چہرے کو نبی کے چہرے سے ملا کر بتا کہ نبی کے چہرے پر داڑھی تھی میں بھی اپنے چہرے پر داڑھی رکھوں گا اولیاء اللہ کے چہرے پر داڑھی تھی میں بھی اپنے چہرے پر داڑھی رکھوں گا داڑھی منڈانے والا کیوں داڑھی منڈاتا ہے اس لیے کہ داڑھی رکھنے والے وہ سمجھتا ہے وہ حیوان دکھتے ہیں بکرا دکھتے ہیں جانور دکھتے ہیں سمجھ گئے اور یہ اسمارٹ کتوں کا چہرہ بنا کر عیسائیوں کا چہرہ بنا کر یہود و نسارا کا چہرہ بنا کر کہتا ہے میں اسمارٹ اور داڑھی رکھ لے نوجوان بیٹا کوئی یہودی نہیں کوئی اسرائیل نہیں کوئی امریکہ کا یس ایم ایس نہیں اور کوئی رشیا کا ای میل نہیں خود اس کی فاطمہ نام کی اماں بیٹے کو بلا کر سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہے بیٹا تیری عمر ہی کیا ہوئی کیوں داڑھی رکھ رہا کیوں بڈا بن رہا کیوں مولوی بن رہا ہے تیری عمر کیا ہوئی اور سڑک پار کرتے ہوئے لاری نے ٹکر ماری بھیجا چٹی ہو گیا اما کو پوچھنا اما کیا ضمانت لائی تھی کہ داڑھی آنے تک اس کی موت نہیں آئے گی نوجوانوں کے جنازے نہیں اٹھ رہے بن بیاہی لڑکیوں کے جنازے نہیں اٹھ رہے ڈولیاں نکلنے سے پہلے ڈولے نہیں نکل رہے اس نے کون ہے جو ضمانت دے سکتا ہے کوئی کافر کوئی مشرق نہیں مسلمان ماں باپ سر پر ہاتھ پھیر کر بڑی پیار سے بیٹا جماعت والوں کی باتوں میں نہ آنا مولویوں کی باتوں میں نہ آنا پہلے کے بزرگان دین اپنے بچوں کو تربیت کرتے تھے شیطان کی باتوں میں نہ آنا یہ شیطانی ماں باپ کہتے ہیں فرشتوں کی باتوں میں نہ آنا کتنے کمی میں ہیں یہ تیرے ہمدرد ہیں خیر خواہ ہیں یا یہ کہ تجھے خدا کی رحمت سے نکال کر خدا کی جہنم میں پہچان پہنچانے والے داڑھی منڈانے والا کیوں داڑھی مڈاتا داڑھی بھی جائے اور یہ جورو کا غلام اس کی جورو کو میکے بھیجتے سسرال اب پندرہ بیس دنوں تک ایسے ہی کوٹوں کے چکر میں کچہریوں کے چکر میں یا بیماری سے کچھ بال نکل آئے مجھے ایک بات بتانا کہ جب چورو کو لینے جائے گا انہی بالوں کے ساتھ جائے گا یا حجام کے پاس جا کر اس طرح سے صاف کروا کر جائے گا صاف کروائے گا اس لیے کہ آخر جورو کا غلام اس کے سامنے مجھے اسمارٹ بننا میری سالیاں کیا کہیں گی میرے سسرال والے کیا کہیں گے داڑھی بڑھے کو دیا اور بدقسمتی سے سنت والا ہو گیا او ہو تو بہت بڑا جرم ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون تھے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا حضرت موسا علیہ السلام والسلام کو لاٹھی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو شفا کا ہاتھ دیا حضرت داؤد علیہ سلاط وسلام لوہے کو چیتے نرم ہو جاتا تھا ایک ایک پیغمبر کو حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام دنیا کے فنون کو جانا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلاۃ وسلام جنات پر پرندوں پر حیوانات پر حکومت کیا کرتے تھے ان کی بولیوں کو سمجھا کرتے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کا معجزہ یہ تھا یوں سمجھو کہ ایک روٹی ہے اس روٹی کو بیچ میں سے دو ٹکڑے کر دیے ادھر آدھا اور ادھر آدھا ایک کلو کو ترازو کے دو پلوں میں رکھ دیا گیا یہ پانچ سو گرام اور یہ پانچ سو گرام ہوا نا اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا خوبصورتی کو پیدا کیا تو جیسے روٹی کے دو ٹکڑے کیے جیسے ایک کلو کو ترازو کے دو پلوں میں رکھا اور ایک ایک پلے میں پانچ سو پانچ سو گرام آیا آدھی خوبصورتی پوری اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو دے دی چاند میں جو چاندنی دیکھ رہا ہے ستاروں میں جو چمک دیکھ رہا ہے سمندر میں جو روانی دیکھ رہا ہے پھولوں میں جو بہار دیکھ رہا ہے اور عورتوں میں جو زینت دیکھ رہا ہے جتنی آئی اور جتنی قیامت تک آئے گی آدھی خوبصورتی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام و کو دے دی زلیخا ایسے ہی تھوڑی بار بیٹھی تھی زلیخا کے یار آشناؤں نے سہیلیوں نے ارے ملکہ ہو کر اپنے غلام پر دل دے بیٹھے اس نے ایک کام کیا ایک ٹی پارٹی رکھی ایک دستر بچھایا اور ان کی سہیلیوں کے ہاتھ میں پھل دے دیے اور چریاں دے دی حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کو حکم دیا آپ اس کمرے سے نکل کر اس کمرے میں یہاں دسترخوان سے ہوتے ہوئے چلے جائیں حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کے جلوے کو دیکھ کر حسن کو دیکھ کر فتہ نا عید پران کہتا ہے بازار میں موز کی گاڑی میں یوسف زلیخا کے نام پر بکنے والی کہانی نہیں اللہ کا سچا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فخا عیدی حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کے جلوے کو دیکھ کر جمال کو دیکھ کر خوبصورتی کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے اپنے انگلیوں کو ہاتھوں کو کاٹ دیا اتنے خوبصورت پتا نہیں چلا کہ پھل کٹ رہا ہے یا انگلیاں کٹ رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کے حسن کا یہ عالم یہ ہو گئی نا بات یہ قرآن کا واقعہ اب چلا جا نبی کے دربار میں تیری میری اما کائنات کے مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلاط وسلام کو دیکھا تو چھریوں کو اپنے انگلیوں پر چلا لیا ہاتھوں پر چلا لیا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میرے محبوب کو دیکھ لیتے اپنے گلے پر چھری چلا کر ذبح ہو جاتی میرے آقا کے حسن کا یہ عالم اور اما جھوٹ کہیں گے تیری اما جھوٹی میری اما جھوٹی کائنات کی عورت جھوٹی ہو سکتی ہے اللہ کی قسم حضرت عائشہ پر شبہ کرے گا کہ حضرت عائشہ نے جھوٹ کہا ہوگا ایمان چلا جائے گا حضرت عائشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کی خدا نے گواہی دی تیری جورو پر الزام لگ جائے لائن مارنے کا تیری بیٹی پر عشق کا الزام لگ جائے کوئی بچانے نہ آئے اما عائشہ پر تہمت لگی اللہ نے جبرائیل علیہ السلاط وسلام کو بھیج کر سورہ نور کی آیتیں نازل فرما کر حضرت عائشہ کی برات کو ثابت کیا کہ خبردار منافق ہو عائشہ گندی نہیں ہو سکتی خدا نے گواہی دی اللہ کے قرآن نے آپ کی برات کو بیان کیا تو آپ جھوٹی ہو سکتی ہے اور فرماتی ہیں لنا آتا ولنداسی شمسن لوگوں کے لیے ایک سورج ہے ہمارے لیے الگ سورج ہے ہمارا سورج کبھی رات میں آتا ہے نہیں نا سورج فجر کے بعد ہوتا ہے فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہ لوگوں کا سورج صبح میں نمودار ہوتا ہے اور میرے گھر کا سورج رات میں آتا ہے جب میرے محبوب آقا گھر میں تشریف لاتے ہیں اتنا منور ہو جاتا ہے گھر کہ دن کے اجالے میں جس سوئی کے ناکے میں تاگا نہیں ڈال سکتی رات میں آقا کے جسم سے پھوٹ کر نکلنے والی روشنی میں میں اس سوئی کے اندر تاگا پرو لیا کرتی تھی صحابی بیٹا ہے آقا صحب میں ہے اور نقشہ کھینچتا ہے چودہویں کی رات ہے اور چودہویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ ہے اور آقا سہن مبارک کے اندر اپنے سینے مبارک پر چادر ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں صحابی نقشہ کھینچتا ہے کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا کبھی آقا کے جسم مبارک کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا دنیا کے جو گانے بنے ہیں نا کہ ستارے تیرے قدموں میں لا کر بچھا دوں گا کوئی مجنون آج تک پیدا نہیں ہوا ستارہ تو کیا ستارے کی دم نہیں لا کر دیا جھوٹے ہیں مجنون مکار ہے شادی کرتے ہیں خواہش پوری ہوتی ہے طلاق کے گولے مار کر بھیج دیتے ہیں شہوت پرست ہیں جھوٹ کہتے ہیں مبالغے سے کام لیتے ہیں صحابی جھوٹ نہیں کہتا اس لیے کہ اللہ نے صحابہ کے تخبے کی گواہی دی والی مت تخوا وکانو احق کا بھی صحاب اللہ نے گواہی دی صحابہ کے تخبے کے بارے میں تو کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کتنی بڑی بیوٹی کانٹیسٹ میں فسٹ آنے والی چمارنی ہو جب صبح اٹھا نہار پیٹ اس کے چہرے کو دیکھ لینا آنے والا پاخانہ بند ہو جائے گا بیکار ہے گا خا کا کیمیکل چڑھا کر کریم لگا کر اسنو لگا کر لالی لگا کر یہ بندی پھر رہی ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تیری گلی کے کتیا کو بھی اتنا سوارے گا وہ بھی اچھی بن جائے گی اسے بھی دیکھ کر گلی کے کتے لئی مارنے لگیں گے کوئی کمال ہے یہ اور کسی تحجد گزار اما کے چہرے کو دیکھ دنیا میں آنے والی ہزار بیوٹی کانٹیسٹ میں فسٹ آنے والی لڑکیاں ایک طرف اللہ کی قدم تحجد گزار اللہ کا چہرہ ایک طرف تیری جوڑوں کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے وضو دے تحجد دے نماز دے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اربوں کھربوں لوگ ہوں گے آدم کی ضروریت آدم کی قوم شیس کی قوم لوت کی قوم عیسا کی قوم موسا کی قوم ابراہیم کی قوم علیہ السلاط و تسلیم آپ کیسے پہچانیں گے ان اربوں خربوں میں اپنی امت کو بڑا جورو کا وفادار ابھی کریم ختم ہونے نہیں پایا شوکیس دیکھو اور ایک کریم تیار اور ایک لوشن تیار ہے اور ایک شیمپو تیار ہے بالوں کو پھرارا کر کر بازاروں میں رنڈیوں کی طرح پھرنے کے لیے ضرورت نہیں شیمپو کی ضرورت نہیں اسنو کی ضرورت نہیں کریم کی ضرورت نہیں بیوٹی پارلر کی خدا نے جن کے چہروں سے نور کو چھین لیا خدا نے جن کے چہروں سے انسانیت کو نکال کر کتا جیسا بنا دیا اسے آرٹیفیشل چہرہ بنانے کی ضرورت تیری اماں تیری بیٹی تیری جورو کو نماز دے روزہ دے اللہ کے قرآن کی تلاوت دے سو بیوٹی پارلر ایک طرف اللہ کی قسم تحجد ایک طرف پوچھا گیا کیسے پہچانیں گے آپ اربوں خربوں لوگوں میں فرمایا کہ میری امت جو وضو کرتی تھی دنیا میں تو جتنا آزا پر وضو کا پانی لگتا تھا وہ چمکیں گے قیامت میں اور صحابہ کو کہا کیا تم ایک لاکھ گھوڑے ہو اور سب کالے گھوڑے ہوں ایک لاکھ کالے گھوڑوں میں ایک سو گھوڑے ایسے ہوں جن کی منڈیاں سفید اور جن کے دم کا حصہ سفید تو ایک لاکھ گھوڑے میں ان کو پہچانتے نہیں پہچانتے صحابہ نے کہا سب کالے گھوڑوں میں جن کی منڈیاں اور جن کے دم سفید ہیں آرام سے پہچانے جائیں گے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کو آرام سے پہچان لوں گا آسائے وضو کو چمکتا ہوا دیکھ کر یہ صحابی نے جب سنا ایک شوق ہوتا ہے ایک شوق ہوتا ہے ہم بھی کچھ کریں ہم بھی کچھ بنے اور سچا جواب مرد مسلمان وہ کہ سننے کے بعد عمل کا جذبہ پیدا کرے یہ نہیں جانے کے بعد کوسی مصیبت میں جا کر پھنس گا داڑی منا کو گالیاں سنیا اٹھ کو گیا تو بھی معلوم ہو جاتا میں خور کر کو بیٹھا تو بھی گالیاں یہ فضا مسلمان کی نہیں یہ سوچ مسلمان کی نہیں قوالی میں کوئی اٹھ کر جاتا ہوا کسی کو دیکھا کوئی سامنے لڑک گا تو بھی پیچھے سے سامنے آپ کو بیٹھتا رنڈی کو دیکھنے کے قریب سے رنڈی کو دیکھو ضرورت نہیں اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ بنایا ایک سائنٹیفک بات میں آپ کو بتاتا مرد الگ ہے نا مرد باڑی نہیں پہنتا نا مرد لہنگا نہیں پہنتا نا عورت کہ چہرے پر داڑھی نہیں آتی نا ہے نا الگ چہرہ ہر چیز میں الگ بنایا اللہ نے مرد بچہ نہیں جن سکتا چاہے جتنا اپنے آپ کو ہجڑا بنا نہیں پیدا کر سکتا اپنی بیٹی کو دودھ نہیں پلا سکتا چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا ہجڑا بنا اللہ نے مرد کو مرد بنایا عورت کو عورت بنایا ہر چیز میں دماغ میں دل میں سوچ میں سمجھ میں ہر چیز میں یہ جو اسکن ہے چمڑا جلد کھال مرد کا الگ بنایا عورت کا الگ بنایا اللہ نے مرد کا جو چمڑا بنایا وہ دھوپ میں کام کرنے کے لیے دن کے اجالے میں جانے کے لیے جہاد میں جانے کے لیے بازاروں میں خرید و فروخت کرنے کے لیے حلال کمائی کو طلب کرنے کے لیے کھیتی باڑی کرنے کے لیے عورت کی جو اسکن بنائی اللہ تعالیٰ نے اس چمڑے کو اور دھوپ کی روشنی کو نہیں ہوتا سمجھ گئے اسی لیے آج کل جو کریم والے ایڈ دے رہے ہیں تو اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ جیسے بارش میں چھتری لینے سے چھتری والا بارش کے قطروں سے بچ جاتا ہے یہ پھر لولی لگائیں گے کریم لگائیں گے تو جیسا چھتری والا شعاؤں بارش سے بچ رہا ہے آپ دھوپ سے بچ جائیں گے دھوپ اور عورت کی جلد کو ہرگز نہیں ہوتا وہ کتنی خوبصورت اور کتنی گوری کیوں نہ ہو بار بار دھوپ میں جائے گی بار بار بازاروں میں آئے گی بار بار وہ جو ہے کلرک بنے گی بیوٹی پارلر جائے گی دھوپ اور عورت کو نہیں ہوتا اب انہوں نے یہودی کتوں نے عورت کو گھر سے باہر نکالا کیوں جی بھی تھا دکانوں میں آتے مرد ہی مرد نظر آ رہے شراب خانوں میں مرد ہی مرد عورتوں کہا اللہ نے مرد و عورت کو برابر برابر کھڑا کیا نکلو آؤ شراب کے بوتل پر چھڑکتی ہوئی ناچتی ہوئی ڈیاس کرتی ہوئی ماڈل کا تم ایڈ بنو آؤ اسٹیجوں کے اندر مادر ذات برہنا تم نوجوانوں کو لبھاؤ گندی فلموں میں سیکس کام کرنے والی حرام زادیوں کا انٹرویو لیا گیا کیا تمہیں شرم بھی نہیں آتی کہ دنیا کے لاکھوں لوگ تمہارے پردے پر تمہارے سینے کو دیکھتے ہیں تمہارے بلاکار ہوتے ہوئے منظر کو دیکھتے ہیں عزت کو لٹتے ہوئے دیکھتے ہیں بوس و کنار کو دیکھتے ہیں غیروں سے چمٹتے ہوئے دیکھتے ہیں شرم نہیں آتی تو ان کمینی اور زلیل حرام زادیوں نے کہا کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے ہم نے اسے پردے میں دکھا دیا تو کیا گناہ کیا شرم اور حیا کے جنازے نکل چکے تو انہوں نے پہلے عورت کو بازار میں نکالا اور قدرت کے قانون سے جب بغاوت ہوئی اور دھوپ لگی برقع تو نہیں برقع بھی دیا شریعت نے ماں کے گھر جانا ہے حج بیت اللہ کو جانا ہے شوہر کے ساتھ سفر میں جانا ہے برقع دیا یہاں برقع بھی نہیں اور بلا وجہ نکل رہی ہے عورت کی خوبصورتی موم کی طرح پگھلنے لگی اب اس جوانی میں ڈھلتی ہوئی جوانی کی ساکھ کو قائم کرنے کے لیے جگہ جگہ بیوٹی پارلر بنائے کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی پر مردے کے ڈھانچے پر ہم تمہارے اوپر خوبصورتی کو چڑھا گے لیکن جو عورت نمازی ہوگی جو عورت قرآن پڑھے گی اللہ کے قرآن کو دیکھے گی ذکر کرے گی اسے نہ تو بیوٹی پارلر کی ضرورت ہے نہ تو اسے کریم کی ضرورت ہے نہ تو اسے قیمتی صابنوں کی ضرورت ہے ارے یہ تو اب نہ آئی بلائیں ہماری دادیوں کے زمانے میں نانیوں کے زمانے میں نہ تو شیمپو قیمتی تھے نہ تو امپورٹڈ صابن ہوا کرتے تھے نہ تو بیوٹی پارلر تھے لیکن کیا دلہنیں نہیں سکتی تھی کیا انہیں دلہا دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے محبت نہیں کیا کرتا تھا ان میں تقوا تھا تہارت تھی پاکیزگی تھی آج وہ تقوا آئے تہارت آئے پاکیزگی آئے تو پھر ہماری اماؤں کو ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو یہ آرٹیفیشل خوبصورتی کی ضرورت نہیں نماز کا نور اس کے لیے کافی ہے تحجد کی روشنی اس کے لیے کافی ہے ذکر کا منارہ نور اس کے لیے کافی ہے میرے بھائی آج قسم کھا لے کہ میں دوہری زندگی منافقانہ زندگی نہیں گزاروں گا ایمان لانے پر تجھے کوئی جبر نہیں پرانے شریف کے تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی دین دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہمیں کوئی مجبور کیا مسلمان ہونے پر نہیں جب مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا تو مسلمان باقی رہنے پر بھی ہمیں کوئی جبر نہیں آج کی رات فیصلہ کر لے کہ کل آنے والی صبح یا تو حالت ایمان میں ہوگی نہیں نبی کا چہرہ نبی کا لباس پسند نہیں میں نے کہا نا آپ کو کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کبھی وہ صحابی دیکھتے کبھی چاند کو دیکھتے فرمایا اللہ کی قسم چاند میں تو داغ نظر آ گیا نبی کا چہرہ چودہویں رات کی چاند سے زیادہ حسین ہے صحابی جھوٹا استغفر اللہ استغفر اللہ صحابی جھوٹ نہیں کہہ سکتا صحابی نے کہا کہ نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت اما عائشہ نے کہا حضرت یوسف کو دیکھ کر علیہ السلاط وسلام زلیخا کی سہیلیوں نے ہاتھوں کو کاٹ لیا میرے محبوب کو دیکھتے تو گلے کو کاٹ لیتے تو پھر مجھے بتا اما عائشہ نے جھوٹ کہا تھا کہ نبی کا چہرہ خوبصورت ہے اور تجھے نبی کے چہرے کے مقابلے میں ہجڑوں کا چہرہ کیوں پسند ہے مجھے بتا بتا مجھے آج تجھے بتا کر جانا پڑے گا کہ نبی کا چہرہ کو صحابی نے کہا چودہویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت اما عائشہ نے کہا لوگوں کے لیے ایک سورج ہوگا میرا سورج ہے اور میرا سورج رات میں نکلا کرتا ہے سورج سے زیادہ چمکتا ہوا بتایا تجھے کیا خرابی نظر آئی میرے آقا کے چہرے میں قیامت کے دن جب سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا نہ تیرے مالدار ساتھ دیں گے نہ تیرے بھائی ساتھ دیں گے نہ تیرا قبیلہ ساتھ دے گا اس وقت پیاس لگے گی آقا کا ایک حوض ہوگا حوض کوثر اگر تو جائے آقا کے حوض پر میرے آقا میرے محبوب میرے مولا ایک گھوٹ پلا دو بہت پیاسا ہوں بہت تڑپ رہا ہوں جان کنی کے عالم وہ ہوں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں میرے بھائی آقا اگر تجھ سے یہ کہیں آج تو میرے پاس کوسر کا جام لینے آیا کوسر کی بھیک مانگنے آیا دنیا میں میرے چہرے میں تجھے کیا خرابی نظر آئی جو میرے چہرے سے تو نفرت کیا کرتا تھا کیا جواب دے گا میرے لباس میں کیا خرابی نظر آئی میرے طریقے میں کیا تجھے خرابی نظر آئی جو غیروں کے طریقے کو اپنایا ہوا تھا نبی کے طریقے کو اپنا لے خدا کی رحمت متوجہ ہوگی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجاہدوں کے دستوں کو روانہ کر رہے تھے مصروف تھے اور آپ کو پیاس لگی تو آپ نے اپنے دوست سے پانی کو مانگا کھڑے ہو کر آپ جو ہے بھیج رہے تھے مجاہدوں کے دستے کو کوئی چیز پیش آتی ہے پیان لگا پورے پیان کی طرف کوئی اٹھ کر آیا پورے اس کی طرف کیا جنگل سے اٹھ کر رہی آدمی یہاں بیٹھ کر بمڑیا مار کو اما بھانا کے گالیاں دیے تو نہیں سنتے خدا کے گھر میں نماز میں کیا دل لگ سکتا ہے پیان آیا پورے نہیں دیکھے زندگی میں پیان ایک کو گیا پورے اس کے پیچھے کیا ہو رہا صاحب کب سدھر دی کپن کی گھاٹی لگنے کے بعد سمجھ سے باہر ہے بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کھڑے ہو کر بھول سے پانی پی لیے مجاہدوں کے دستوں کو آپ نے روانہ کر دیا اس کے بعد پھر آپ نے کہا پانی دیجیے میں نے پانی نہیں پیا ساتھی نے کہا حضرت آپ نے تو پانی کو پی لیا اچھا یاد نہیں رہا کیسے پیا میں نے میں تو بیٹھا ہی نہیں نہیں حضرت آپ کھڑے ہو کر پی لیے کھڑے ہو کر پانی پیے پینا کوئی گناہ کبیرہ نہیں کوئی آدمی مجبوری میں کبھی پی لے چل سکتا ہے کوئی گناہ نہیں ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر پیے اچھا میں کھڑے ہو کر پی لیا اللہ اکبر حلق کے اندر انگلیاں ڈالی اور قے کر دیا کہ قیامت کے دن اپنے آقا کے سامنے میں کیسا جاؤں گا کہ نبی کے طریقے کے خلاف پانی پیٹ میں اور آقا کے سامنے جاؤں